نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد النبا أخد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي جين قال کال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبی جین لا نبی عبادی حاضرین بات تمکین آج کی اس نشست میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ ایک مجاہد ختم نبوت کا مقام کیا ہے جو شخص تحفظ ختم نبوت کا یہ عظیم الشان کام کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے کیا منزلت ہے سامعین محترم آج سے تقریباً چودہ سو برس قبل کی بات ہے عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں ایک افواہ اٹھتی ہے ایک خبر گرم ہوتی ہے کہ ناؤز باللہ حضور علیہ سلاط و سلام کو قتل کرنے کی نیت سے مکہ کی پہاڑیوں میں پکڑ لیا گیا ہے جلدی یہ خبر ہوا کے دوش پر پھیلتی ہوئی پورے شہر مکہ میں پھیل جاتی ہے جب یہ خبر ایک بارہ سالہ بچے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی ہے تو یہ خبر زبیر پر بجلی بن کر گرتی ہے زبیر ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ میں لگتا ہے سیماب آپ کی طرح مسترب ہو جاتا ہے اس کے رنگتے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھوں میں خون اتر آتا ہے اور جسم میں ایک زلزلہ بپا ہو جاتا ہے زبیر اتنی بھی دیر نہیں کرتا کہ پاؤں میں جوتا پہنے اور اتنی بھی دیر نہیں کرتا کہ تلوار کو میان میں ڈالے اسی حالت میں بجلی کی سورت سے اٹھتا ہے ہاتھ میں ننگے ننگی تلوار ہے پاؤں سے ننگا ہے اور وہ مکہ کی پہاڑیوں کی طرف سرپٹ بھاگ رہا ہے سانس دھونکنی کی طرح چل رہا ہے جسم سے شرارے نکل رہے ہیں ہاتھ غصے کی وجہ سے کانپ رہے ہیں زبیر مکے کی گلیوں میں دوڑتا چلا جا رہا ہے یوں ہی مکے کی گلیوں میں دوڑتے دوڑتے مکے کی پہاڑیاں ان کی منزل ہیں ایک گلی کا موڑ مڑتا ہے تو اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں حضور سلاد وسلام جب زبیر کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں زبیر کہاں کا ارادہ ہے کدھر جا رہی ہو زبیر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر ملی تھی مجھے پتا چلا تھا کہ ناؤز باللہ آپ کو قتل کرنے کی نیت سے مکہ کی پہاڑیوں میں پکڑ لیا گیا ہے میں مکہ کی پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا حضول سلاط وسلام نے زبیر کی طرف سوال الٹا دیا اور کہا زبیر اگر ایسا ہو جاتا تو تو کیا کر لیتا زبیر اگر ایسا ہو جاتا تو تو کیا کر لیتا زبیر نے جو جواب دیا تاریخ نے وہ جواب اپنی پیشانی پہ رقم کر لیا زبیر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہو جاتا تو میں مکے کی گلیوں میں کفار کی اتنی قتل و غارت کرتا اتنی قتل و غارت کرتا کہ مکے کی گلیوں کو کفار کے خون کی ندیوں میں تبدیل کر دیتا جب زبیر میں یہ بات کہی تو رحمت اللہ امین صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا حضور صلاح وسلام نے اپنی دوش مبارک پر رکھی ہوئی چادر زبیر کو ہدیتن تو وطن اتا کرتی وہ چادر جسے اگر دہکتے ہوئے جہنم پر سے گزار دیا جائے تو اللہ کی قسم دہتا ہوا جہنم گلو گلزار میں تبدیل ہو جائے وہی چادر آج ہمارے سروں پہ تلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے وجود باقی ہے اگر اللہ کو اس چادر کی حیا اور پاس نہ ہو تو ہمیں کبھی ملیا میٹ کر دیا گیا ہوتا آج جس طرح کے ہمارے امال ہیں آج جس طرح کے ہمارے کرتوت ہیں آج جس طرح کے ہمارے معاملات ہیں اگر یہ چادر ہمارے سروں پر نہ ہوتی تو ہمیں کبھی سے قصہ پاری نہ بنا دیا گیا ہوتا قصہ عبرت بنا دیا گیا ہوتا کسی نے ایک اللہ بھالے سے سوال کیا کہ پہلی امتیں جو گنا کرتی تھیں ایک گنا کرتی تھیں اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا تھا اور ان کو ہمیشہ کے لیے بلیا میٹ کر دیا جاتا تھا آج امت محمدیہ میں گن گن کے وہ سارے کے سارے گنا موجود ہیں اور امت محمدیہ وہ سارے گنا گن گن کے کر رہی ہے پوچھا کیا اب اللہ کا عذاب نہیں آتا فرمایا اللہ کا عذاب اب بھی آتا ہے لیکن گمبد خزرہ کو دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے حضور سلام تو وہ سلام نے وہ چادر اپنی دوش مبارک کی چادر زبیر کو توفتن حضیتن عطا کر دی ادھر اللہ پاک بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جبرائیل آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اگلا جملہ سنیے اور آپ کے ساتھ ساتھ اللہ نے زبیر کو بھی سلام بھیجا ہے اب میرے دوستو ذرا ٹھہر کر گہری سوچ میں ڈوب کر فکر کے اتفاق اتقاف کی چادر اپنے سر پہ تان کے سوچیے اور خوب سوچیے بغور سوچیے ایک بارہ سال کا بچہ ہے اس کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بہت عطا کر رہے ہیں اور اسے ذل الجلال کا سلام آ رہا ہے اس بچے نے کیا کام کیا ہے اس بچے نے کیا کام کیا ہے خاتم النبی جین کا تحفظ کا کام کیا ہے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں جبھی کام نہیں کیا صرف نیت کی ہے اسے پتا چلا کہ چراغ ختم نبوت کو گل کر دینے کا پروگرام بنا ہے اور آپ کو پکڑ لیا گیا ہے وہ ننگے پاؤں ننگی تلوار کے ساتھ بھاگ رہا ہے ابھی کیا کچھ نہیں ابھی نیت کی ہے کیونکہ کفار کا یہی پروگرام تھا کہ نہ تاج و تخت ختم نبوت رہے اور نہ تاجدار دار ختم نبوت رہے اگر تاجدار دار ختم نبوت نہیں رہیں گے تو پھر تاج و تخت ختم نبوت بھی ختم ہو جائے گا زبیر نے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کی تھی آج بھی جو شخص کسی بھی انداز سے کسی بھی جگہ کسی بھی کسی بھی اینگل کے ساتھ کسی بھی زاویے کے ساتھ تحفظ ختم نبوت کا کام کر رہا ہے وہ زبیر کا جان نشین ہے وہ زبیر والا کام کر رہا ہے یاد آ گیا کہ آج سے تقریباً کیا میں پاکستان کے بعد دو تین سال بعد کی بات ہے موچی دروازہ لاہور میں ایک قزیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی رات کے اجلاس میں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ خطاب کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے کہا مسلمانوں میری بات غور سے سنو فرمایا مسلمانوں میری بات غور سے سنو جب مسلم کذاب نے دعوی نبوت کیا تو صدیق اکبر تڑپ اٹھے اور صدیق نے تمام مسلطوں کو پسے پش پھینکتے ہوئے ہلاک کی کی نزاکتوں کو اپنے جوتے کی ٹھوکر سے اڑاتے ہوئے تمام مشکلات کو پیچھے دکیلتے ہوئے صدیق اکبر نے فوری طور پر اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا مولانا نے کہا کہ جب یہ لشکر روانہ ہو رہا تھا جب جہادی آیات پڑی جا رہی تھیں جب گنزیا شاعری پڑی جا رہی تھی جب تلواروں کو تیز کیا جا رہا تھا جب نیزے کی انیوں کو آگ دی جا رہی تھی جب نیزے اور بھالوں کو تیز کیا جا رہا تھا اور جب گھوڑوں کے اوپر کاٹیاں ڈالی جا رہی تھیں اور پھر جب یہ لشکر چلا اور صدیق اکبر جب اس لشکر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے فرمایا اس کیفیت میں اس حال میں اس لشکر پر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی تھیں جو اللہ کے فیوز و برکات برس رہے تھے فرمایا اللہ کی قسم آج سید عطا اللہ شاہ بخاری اور اس کے ساتھ جتنے تحفظ تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں اللہ کے فیوز و برکات اسی لشکر کی طرح نازل ہو رہے ہیں فرمایا وقت کی وقت کا فرق ہے صرف وقت کا فرق ہے کام وہی ہے صحابہ نے جو کام اپنے دور میں کیا ہم وہ کام اپنے دور میں کر رہے ہیں صحابہ نے اپنے وقت کے چھوٹے نبی کے خلاف جہاد کیا ہم اپنے وقت کے چھوٹے نبی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں وقت کا فاصلہ ہے کام کی کیفیت بالکل سو فیصد وہی فرمایا صحابہ چلے گئے ان کے وقت تک جھوٹا نبی بھی جہنم واصل ہو گیا پھر صحابہ کے پھر اور جھوٹے نبی آئے صحابہ کی جگہ اور مجاہدین ختم نبوت آتے رہے جھوٹے نبی بھی آتے رہے صحابہ کی جگہ اور مجاہدین ختم نبوت آتے رہے یہ گردش لال و نہار جاری رہی سورج غروب ہوتا رہا تلو ہوتا رہا چاند تلو ہوتا رہا غروب ہوتا رہا ستارے آسمان پر اپنی مشن اپنی مشنیں روشن کرتے رہے رخصت ہوتے رہے وقت کا یہ متحرک پہیا چلتا رہا چلتا رہا کہ آج ہمارا وقت آ گیا اور ہم اپنے وقت کے چھوٹے نبی کے خلاف وہی جہاز کر رہے ہیں جو صحابہ نے اپنے وقت کے چھوٹے نبی کے خلاف کیا تھا پھر فرمایا اگر لاہور سے کوئی گاڑی کراچی روانہ ہوتی ہے لاہور سے اگر کوئی گاڑی کراچی روانہ ہوتی ہے اور اگر اس کے ساتھ سو ڈبے بندے ہوئے ہیں انجن کے ساتھ سو ڈبے بندے ہوئے ہیں تو جہاں انجن کراچی پہنچے گا وہاں آخری ڈبا بھی کراچی پہنچے گا جہاں انجن کراچی پہنچے گا وہاں آخری ڈبا بھی کراچی پہنچے گا فرمایا ہم آخری ڈبہ سہی لیکن صدیق کے اکبر اس گاڑی کا انجن ہے مجاہد اعظم ختم نبوت ہے صدیق کے اکبر اس گاڑی کا انجن ہے جہاں صدیق کے اکبر جنت میں پہنچیں گے اس کے ساتھ ساتھ آخری ڈبے کے طور پر ہم بھی جنت میں انشاءاللہ پہنچیں گے ہمارا قائد وہ ہے جو اس امت میں سب سے عالی فرد ہے یہ کام تمام نیکیوں میں سب سے افضل کام ہے اور اس کام کا جرنیل پوری امت میں سب سے افضل ترین انسان ہے میرے دوستوں پھر کسی نے بڑا خوب کہا وہ ختم نبوت کا کام کرنے والوں اپنے مقدروں پہ رش کرو اپنے نصیبوں پہ ناز کرو اپنی فیروز بختی پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ پرورتگار عالم نے کل جو کام صدیق اکبر سے لیا تھا آج وہ کام تم سے لے رہا ہے پرورتگار عالم نے جو کام کل زید بن خطاب سے لیا تھا وہ آپ سے لے رہا ہے کل جس مسئلے کے لیے حبیب بن زید نے جام شہادت نوش کیا تھا وہ مشن آج اس مشن کے آپ بارش ہیں کل جن مورچوں میں صحابہ بیٹھے تھے آج ان مورچوں پہ اللہ نے تمہیں بٹھا دیا کل جس محاذ پہ اللہ نے صحابہ کو کھڑا کیا تھا آج اس محاذ پہ اللہ نے تمہیں کھڑا کر دیا یہ بڑے نصیب کی بات ہے بڑے وقتوں کی بات ہے میرے محترم بھائیوں آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں مختلف انداز کے ساتھ مختلف طبقوں میں دین کے مختلف کام ہو رہے ہیں کسی نے درس قرآن کا ہلکا سجایا ہوا ہے کسی نے درس حدیث کی مسل سجا رکھی ہے کوئی تبلیغ کے میدانوں میں پوری دنیا میں پھر رہا ہے کوئی قرآن کی تعلیم کو عام کر رہا ہے کوئی صحابہ کی عزت و ناموس کے مشن پر اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہے کسی نے حمد و نات کی محفلیں سجا رکھی ہیں غرض کے مختلف میدان ہیں مختلف میدانوں کے اندر یہ لوگ کام کر رہے ہیں کچھ لوگ سے رسالت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے اپنی زندگیاں جہاد کے لیے وقف کر دیں کچھ لوگ امت کی غم خاری کے اندر ہر ہر محاذ پہ نیکی اور اسناف کے ہر ہر محاذ پہ وقف ہیں لیکن دوستوں مجاہد ختم نبوت ایک ایسا فرد ہوتا ہے کہ یہ ساری امت کے طبقات مل کے جو کام کرتے ہیں مجاہد ختم نبوت اکیلا وہ کام کرتا ہے یہ سارے مختلف طبقات مل کر جو دین کا کام کرتے ہیں مجاہد ختم نبوت بیک وقت اکیلا یہ سارے کا سارا کام کرتا ہے کیسے اگر کوئی توحید کی اشاعت کا کام کر رہا ہے سنت کی اشاعت کا کام کر رہا ہے تو مرزا کاد یعنی ملون جب بکواس کرتا ہے کہ میں خود رل... میں خود اللہ ہوں یہ زمین و آسمان میں نے پیدا کیے پھر وہ بکواس کرتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں میں اللہ کا بیٹا ہوں تو مجاہد ختم نبوت کے اعلان کرتا ہے کہ لوگوں اے کائنات کے باسیوں یہ بکواس کرتا ہے میرا رب یکتا ہے میرا رب واحد ہے کل ہو کو حد اللہ حسمد لم یلد ولم یولد ولم یق اللہ کو ہو وہ الاس سے پاک ہے اس کی کوئی الاس نہیں یہ کام کر کے ایک مجاہد ختم نبوت اللہ کی توحید کی حفاظت کرتا ہے مرزا کا ذی بکتا ہے یہ پاک ہے وہ خدا جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا وہ بھونکتا ہے کہ اللہ نے جب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کو ایک شکل میں دکھانا چاہا تو میری شکل میں دکھا دیا وہ بکتا ہے کہ آسمان پر بہت سے تخت بچھائے گئے اور میرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا اس نے بکواس کی اس نے بکواس کی وہ بانٹتا ہے مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اگر کسی گاؤں کا ایک چوڑا ہے اور وہ چوڑا رتوجہ رکھیے گا اس بات پہ کہ دشمن کس کس انداز سے حملہ آور ہو رہا ہے ہماری تو کیفیت وہی ہے نا جو اقبال نے کہا کہ واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا آج دنیا کی ہر قوم جاگ رہی ہے ہندو پکا ہندو ہے سکھ پکا سکھ ہے عیسائی پکا عیسائی ہے خانی پکا خانی ہے دیگر سارے کے سارے کافر بیدار ہیں اور پوری قوت کے ساتھ اس اپنے اپنے میدانوں میں چھتے ہوئے ہیں آج اگر کوئی قوم سو رہی ہے تو وہ مسلمان ہے جو اتنی گہری نیند سو رہا ہے کہ اسے دیکھ کر مردوں کو بھی شرم آ رہی ہے مرزا کا دیا کسی نے شاید ہمارے لیے کہا کہ نہ جانے نہ جانے وہ کیا نہ جانے یہ کیا کھوئے گا نہ جانے وہ کیا پائے گا نہ جانے یہ کیا کھوئے گا نہ جانے وہ کیا پائے گا مسجد کا نمازی سوتا ہے مندر کا پجاری جاگتا ہے ہماری نیند کے خراٹوں نے انہیں بیدار اور ہوشیار کر دیا تو مرزا کا دیانی کہتا ہے حملہ کرنے کا انداز دیکھیے کسی گاؤں میں ایک چوڑا رہتا ہے اور وہ چوڑا دن میں کئی دفعہ ناؤ گاؤں والوں کی گندی نالیاں صاف کرتا ہے گاؤں والوں کے پخانے اٹھاتا ہے غلاستے اٹھاتا ہے اور وہ چوڑا شراب پیتا ہے اور ساتھ شراب بیچتا بھی ہے اور وہ چوڑا زنا بھی کرتا ہے اور اس چوڑے کی دادیاں نانیاں بھی زنا کر عورتیں ہیں اور گاؤں کے نمبردار نے اس چوڑے کو شراب پینے اور شراب پینے اور زنا کرنے کے جرم میں کئی دفعہ اس چوڑے کے سر میں چھتر مارے ہیں اچانک وہ چوڑا اپنے گاؤں سے اپنی بستی سے غائب ہو جاتا ہے اور کچھ مدت کے بعد جب لوگ اس کو تلاش کرتے ہیں وہ کہاں گیا تو کچھ مدت کے بعد وہ چوڑا اپنی بستی کی طرف واپس لوٹ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے یہ مثال اس نے کیوں دی منصب نبوت کو زلیل اور رسوا کرنے کے لیے منصب نبوت پہ گندگی پھینکنے کے لیے کہ چوڑے بھی نبی ہو سکتے ہیں در حقیقت اس کتی کے بچے نے اپنا راستہ نکالا کہ اگر چوڑا ہو سکتا ہے تو پھر میں بھی نہیں ہو سکتا جب وہ دعوی نبوت کرتا ہے تو اس کا رد کرتے ہوئے ایک مجاہد ختم نبوت بلکار کے کہتا ہے لوگوں اللہ نے نبی علیہ السلاۃ وسلام سلام پہ تخت تخت ختم نبوت پہ بٹھا کر آپ کے سر اقدس پہ تاج ختم نبوت سجا کر اعلان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول خین ان کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا اس طرح ایک یہ مرزا نہیں بوکتا ہے جھوٹ بکتا ہے یہ مردود ہے مرتد ہے یہ نبی نہیں ہے نبی نہیں آ سکتا اس طرح ایک مجاہد ختم نبوت منصب نبوت کی حفاظت کرتا ہے مرزا بکتا ہے کہ میری وہی تورات زبور انجیل اور قرآن پاک کی طرح ہے اور میری وہی پہ اسی طرح ایمان لانا ہوگا جس طرح تورات زبور انجیل اور قرآن کی وہی پر ایمان لائے تھے اور بلکہ وہ پکتا ہے کہ قرآن قرآن اٹھارہ سو ستاون میں اللہ نے قرآن اٹھا لیا اور اللہ نے اب قرآن مجھ پر دوبارہ نازل کیا ہے اور مرزا کہتا ہے وما محمد اللہ رسول اس سے مراد میں ہوں محمد الرسول اللہ وزین فارما بینہم اس سے مراد میں ہوں ماں کانا محمد رجالكم ولكن رسول اللہ و خاطم اس سے مراد میں ہوں اکمل تو لکم دین حکومت ممتو الاسلام دینا اس سے مراد میں ہوں یا یوہل مزمل سے مراد میں ہوں یا یوہل مدثر سے مراد میں ہوں یا سین سے مراد میں ہوں تاہا سے مراد میں ہوں وما ارسلنا کا اللہ رحبت للعالمین اس سے مراد میں ہوں غرض کے وہ ساری کی ساری آیات کل یا یو سو انی رسول اللہ علیہ کم اس سے مراد میں ہوں کجا من اللہ نور و کتاب مبین اس سے مراد میں ہوں غرض کے وہ ساری کی ساری آیات جو شان رسول میں ہیں جن میں اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے پیار اور محبت کے ساتھ وہ ساری کی ساری آیاتیں وہ ساری کی ساری آیات یہ سور کا بچہ اپنی جانب مبدول کر لیتا ہے مرزا بکتا ہے ان نہ کوئی نقل کوثر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھونکتا ہے اے مرزا ہم نے تجھے حوض ہاں کوثر عطا کیا میرے اللہ کی شان دیکھیے ادھر مرزے نے کہا کہ اللہ نے مجھے کہا اے مرزا ہم نے تجھے حوض ہاں کوثر عطا کیا اللہ نے مرزے کا مسانہ پھاڑ کے دن میں سو سو دفعہ پیشاب کر کے قادیانیوں کا کو کوثر جاری کر دیا ان کا کوثر کا کادیانوں کا جاری کر دیا دن میں سو دفعہ رات میں سو دفعہ اور قادیانیوں سے پیا کہا کہ لو جوتے بر بھر کے پیو برفیں ڈال ڈال کے پیو دل بھر کے پیو جی بھر کے پیو مرزا نے قرآن کی آیات میں تحریف کی الفاظ نکال لیے اپنی طرف سے الفاظ ڈال دیے بکتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر وہی کی انا انزل نہ ہو قریب من القابیان جرت ضرورت دیکھیے اس حرام زادے کی پتہ نہیں کس کشتی ماں کا بچہ تھا اس کو شرم میں آتی نہیں تھی حیا آتی نہیں کی طرح پھٹا ہوا اس کا منہ تھا ہر وقت بھونکتا رہتا تھا ڈیچو ڈیچو کرتا رہتا تھا کسی بات پہ شرم نہیں آتی تھی انسان کو جھوٹ بولتے ہوئے کچھ نہ کچھ حیا آ جاتی ہے اس کو کسی بات کی شرم نہیں تو قرآن کی قرآن میں سے تحریفات کی ہیں تو جب یہ بکواس کرتا ہے تو ایک مجاہد ختم میں نبوت اس کے جواب میں للکار کے کہتا ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے اور وہی قرآن پہ ختم ہو گئی اب اللہ کی وہی نہیں آتی اور یہ مرزا بکواس کرتا ہے جتنی آیات کو اپنی جان مبدور کرتا ہے ان تمام آیات سے مراد علیہ الصلاط و سلام کی ذات ہے اب کسی پہ وہی نہیں آتی حضور سلاد و سلام کے بعد فرشتہ جب فرشتہ وہی جبرحیل کو وہی لانے سے سبکدوش کر دیا گیا اب قیامت تک کسی پہ وہی لے کر نہیں آئے گا اس طرح ایک مجاہد ختم نبوت اللہ کی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کرتا ہے مرزا کہتا ہے مرزا بھونکتا ہے کہ میرے منہ کی باتیں احادیث رسول ہیں کہتا ہے مجھے حدیثوں کے لیے حکم بنا کے بھیجا گیا یعنی حاکم بنا کے بھیجا گیا اور یہ مجھے اختیار ہے کہ میں ان حدیثوں کو جو میرے اسکول کے ساتھ ٹکراتی ہیں ان کو ردی کی ٹوکری میں کہتا ہے ابو ہریرا کیا تھا ایک جھوٹا ربی شخص تھا ان پہ حملہ آور ہونے کے لیے میرے منہ کی باتیں احادیث ہیں جو حدیث میرے کال کے ساتھ ٹکراتی ہے اس کے ردی کی ٹوکری میں اب اس کی حدیثیں کیا ہے رسم غسم غسم پریس عمر پلاتوس یعنی پلاتوس دو تین استرے تین استرے اللہ نے اس لیے کہے کہ ایک کے ساتھ اپنی ٹینڈ کر لے ایک کے ساتھ اپنا ناک کاٹ لے اور تیسرے کا استعمال میں نہیں بتا سکتا اپنی باتوں کا ریز کرتا ہے اس کا جواب میں ایک مجاہد ختم نبوت پوری قوت سے دنیا میں اعلان کرتا ہے لوگوں حدیث صرف میرے نبی کے کال کو کہتے ہیں حدیث میرے رسول کے فرمان کو کہتے ہیں حدیث میرے میرے رسول کے فرمان کو کہتے ہیں یہ جھوٹ بکتا ہے یہ کتاب ہے یہ مرتد ہے یہ زندیق ہے اس طرح ایک مجاہد ختم نبوت حدیث رسول کی حفاظت کرتا ہے مرزا کہتا ہے میری بیوی ام المومنین ہے یہ اس کو ام المومنین کہتا ہے میری بیوی ام المومنین ہے یہ ام المرتدین ہے ام المرزین ہے ام الزندی ہے ام الین ہے اس کو وہ ازواج محتحرات کے مقابلے میں لاتا ہے بلکہ ایک جگہ پہ وہ سور کا بچہ یہ کتے کے بچے لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں دو عورتیں سب سے نصیب والی ہوئی ہیں اعلی بخت ہوئی ہیں ایک بی بی آمنا اور دوسری چراغ بی بی مرزا قادیانی کی ماں کہ جن کے پتنوں سے دو اول العظم رسولوں نے جنم لیا ظفر علی خان نے اللہ سے گلا کرتے ہوئے کہا تھا ظفر علی خان نے اللہ سے ذکر اللہ سے گلا کرتے ہوئے کہا تھا مرزیوں کا نام ذرا دیر سے مٹا مرزیوں کا نام ذرا دیر سے مٹا حق کے جلال سے یہی ایک ڈھیل ہو گئی اے اللہ ہم بے غیرت صحیح بے حمیت صحیح تو تو غیرت والا ہے تو تو حمیت والا ہے مولا ہماری طرف نہ دیکھ اپنے نبی کی ناموس کی طرف دیکھ ان کو مٹا دے ان کا کلا کما کر دے ان کو قوم صدوم کی طرح مٹا دے لشکر ابراہ کی طرح مٹا دے قوم لوت کی طرح مٹا دے مولا ان کی بکواسیں اب حد سے زیادہ گزر گئیں خدا بندہ ان کو نیست و نابود کر دے یہ مرزے کی ماں کو کہاں ملا رہے ہیں جو زانی عورت وہ حرام زادی جس کو کچراغ بی بی کہتے ہیں اس کا نام گسیٹی تھا کیا تھا اس کا نام گسیٹی تھا میں اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں رد قادیانیت پہ ایک پروگرام تھا تو میرا وہاں پہ ایک لیکچر تھا سارے علماء تھے جو مختلف پاکستان کے مختلف حصوں سے تشریف لائے تھے میری آواز آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں میں معذرت چاہتا ہوں گلا خراب ہے رات سے بڑا علماء کی کلاس ہی جاری تو میں نے ان سے بتایا ان کو بتایا کہ مرزے کی ماں کا نام سیٹی تھا تو وہاں پہ ایک خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے مفتی تھے وہ انہوں نے کہا استاد جی یہ مرزا قادیانی کی ماں کا نام گسیٹی کیوں تھا وہ غیرت مند قوم ہے سوچا کہ یہ کیا شخص ہے جس کی ماں کا نام سیٹی ہے تو گسا آیا کہنے لگا استاد جی مرزا قادیانی کی ماں کا نام گسیٹی کیوں تھا میں نے کہا صاحب آپ تو اس طرح غصہ کر رہے ہیں جس طرح اس کا نام میں نے رکھا تھا نہیں نہیں استاد جی ہم کو بتاؤ کہ مرزا قادیانی کی ماں کا نام گسیٹی کیوں تھا میں نے کہا تشریف رکھیے سنیے اگر گزارا نہیں ہوتا تو سنیے مرزا قادیانی کی ماں کا نام گسیٹی اس لیے تھا کہ اس کو بہت سے لوگوں نے گسیٹا تھا اور کسی ایک کے گسیٹنے سے مرزا پیدا ہو گیا تھا وہ گسیٹی جسے پورا قادیان گسیٹتا رہا وہ تن زدہ عورت جس کی راتیں مختلف محلوں کے مختلف مکانوں میں بسر ہوتی رہی اس گشتی عورت کو یہ کس سے تصویر دے رہے ہیں تو مرزے کی بیوی کو کہتے ہیں یہ ام المومنین ہے جو ایک نمرد کے ساتھ بیاہی گئی جو مباشرت پہ قادر نہیں تھا اور جس کو ساری زندگی حکیم نور الدین استعمال کرتا رہا جس کو مولوی عبد الکریم مولوی عبد الکریم استعمال کرتا رہا مولوی عبد الکریم شیال کوٹ کا رہنے والا مردود تھا یہ قادیانی ہوا یہ مرزا قادیانی کے گھر کے اوپر والے پورشن میں رہتا تھا مرزا جب اپنے کنجر کنجر اپنے کاروبار کے لیے باہر نکل جاتا نور وہ اوپر سے عبد الکریم نیچے آ جاتا اور ان کی ام المومنین اس کے ساتھ ہم آگوش ہو جاتے اور ڈوب مرو نور الدین جب مرا غور کیجئے یہ اصل میں نور الدین کی بیوی تھی سارے بچے نور الدین سے ہیں میں آپ کو چیلنج دے کے کہتا ہوں کہ آپ کسی قادیانی کو چیلنج کریں مرزا قادیانی سارے مرضی اس کو ام المومنین کہتے ہیں لیکن حکیم نور الدین ساری زندگی اس کو لکھتا بھی رہا اور کہتا بھی رہا کس لفظ سے مخاطب کر کے بیوی صاحبہ بیوی صاحبہ زوجہ مرزے کی ہے ایک غیر مرد کہہ رہا ہے بیوی صاحبہ اور کتنی دیر کہتا رہا کسی کو شرم نہیں آئی وہ سچ کہتا تھا یہ اسی کی زوجہ تھی اسی کی اسی کی اہلیہ تھی اور جب نور الدین مر گیا بڑے کشتے کھاتا تھا بڑا اشتہاری قسم کا حکیم تھا اور اپنے آپ کو اس مسئلے میں بڑا پھنے خاں کہتا تھا نور الدین کی لاش پڑی ہے اس پہ نوخیز نوجوان نصرت جہاں بیگم بین ڈال رہی ہے اور بین کیا ڈال رہی ہے ہائے اب جینے کا کوئی مزہ نہیں رہا اندازہ کریں کہ ایک غیر غیر محرم مرض کی میت پہ اگر کوئی عورت آ گئی یہ کہے اب جینے کا کوئی مزہ نہیں رہا اب تیرے بغیر زندگی کیسے گزرے گی وہ پریشان کی ہو رہی تھی ہم موجود ہیں سور کی بچی تیری زندگی کیسے گزرے گی یہاں پڑی ہوئی ہے ربوے کے اندر اور اس کی اور اس کے بیٹے کے بورڈ لگا ہوا تھا کہ جب پاکستان ٹوٹ جائے اور حلا سازگار ہو جائیں تو ہماری میتیں کادیاان پہنچا دی جائیں ان کا الحامی عقیدہ ہے کہ پاکستان میں تباہ اور برباد ہونا ہے اکھنڈ بھارت بننا ہے اور ہمیں کادیان واپس ملنا ہے ہم نے کادیان واپس جانا ہے تو مرزا بشیر الدین اینڈ کمپنی انہوں نے وسیعت کی کر کے رکھی ہوئی ہے لکھی ہوئی ہے ان کی کتابوں میں وجود ہے کہ ہمیں ہماری لاشوں کو وہاں دفنایا جائے یہ کو اولیاء اللہ کی لاشیں ہیں جو سلامت نکلیں گی یہاں تو سانپ پچھو نکلیں گے ہماری لاشوں کو یہاں سے نکالا جائے اور لاش میں تو بچا ہی کچھ نہیں ہوگا تمہاری میں آپ یقین کریں میں ایک دفعہ بجٹی مقبرے گیا اب وہاں پہ قبریں بڑی سجا کے بڑی سمٹری کے ساتھ بنائی گئی ہے سنگے مرمر لگا ہوا ہے دیگر پتھر ہے اوپر کہیں سرخ رنگ کی ٹیوب جل رہی ہے کہیں سبز رنگ کی ٹیوب جل رہی ہے کہیں نیلے رنگ کی ٹیوب جل رہی ہے کہیں فیروزی رنگ کی ٹیوب جل رہی ہے اب وہ اوپر سے لائٹیں پڑتی ہیں تو قبریں چمکتی ہیں تو کہتے یہ دیکھو یہ بیشتی مقبرہ ہے میں نے اپنی جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو آپ یقین کریں میرے سامنے اتنا لمبا ایک نیولا نکلا وہاں سے اب نیولا جہاں پہ ہو لازمی بات وہاں پہ سانپ بھی ہوتا ہے اسی لیے جنگ اخبار میں خبر آئی چار پانچ سال پہلے کہ بہشتی مقبرے سے ایک بہت بڑا اسدہا نکلا بھائی بہشت میں سانپ کا کیا کام بہشت میں سانپ کا کیا کام میں دس بارہ سال پہلے کی بات ہے جہاں پہ لیکچر دینے کے لیے آیا ہوں تو میں نے دوستوں کو بتایا کہ یار کچھ ایسے دل جلے بھی آتے ہیں انہوں نے کیونکہ پیرا لگایا ہوا یہاں پہ بیشتی مقبرے پہ تو وہ ایسے دل جلے آتے ہیں جو ریو کیوڑا کی بوتل میں پیشاب ڈال کے لاتے ہیں اور وہ آ کے بشیر الدین کی قبر پہ نصرت جہاں کی قبر پہ اور جو مرزے کے نوز باللہ قریب ترین صحابی ہیں ان کی قبر پہ چھڑکاؤ کر دیتے ہیں کاد علی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ عقیدت مند آئے تو وہ اس کی قبر پہ ریو کیوڑے کی بوتل کے اندر پیشاب بھر کے لا کے اس پہ چھڑکاؤ کر دیتے تو مانسہرے کا ایک بڑا بہادر نوجوان عبد الروف اس کا نام ہے وہ کہنے لگا جناب یہ کیا منافقت ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ریو کوڑے کی بوتل میں پیشاب لایا جائے ڈرگ پیشاب کیا جائے یقین مانیے وہ بارہ نوجوانوں کی ٹیم تھی مانسہرے تھے آئے سے وہ بارہ کے بارہ انہوں نے یہاں سے گاڑی پکڑی سیدھے گئے وہاں پہ بشتی مقبرے میں پانی شانی انہوں نے پی لیا یہاں سے وہاں پہ جا کے ایک بشیر الدین کی قبر پہ کھڑا ہوا ایک نصرت جہاں بیگم کی اور جو قریب قریب ہے سارے ایک کی قبر پہ کھڑا ہو کے ون ٹو تھری شر مردئی دیکھ رہے ہیں اور وہ انہیں للکار کے کہہ رہے ہیں او حرام دادو بغیر تو اگر کسی میں ہمت ہے تو ہم میں روکو اور ساتھ وہ چھڑکاؤ کر رہے ہیں کوئی غیرت نہیں بولا کوئی بولا کنجر ان میں سے سچا نبی غیرت پیدا کرتا ہے جھوٹا نبی بغیر تھی پیدا کرتا ہے آپ کو تعجب ہوگا کہ سیرت المہدی میں لکھا ہے بیٹے نے لکھا اپنی ماں کے بارے میں میں رات دوستوں کو بتا رہا تھا کہ اس کا جو پہلا ایڈیشن چھپا تھا سیرت المہدی کا مجھے شفیق مرزا نے بتایا کا یعنی ہے شہر صدوم کا مصنف اور ان کا ایکسپرٹ ہے وہ کہتا ہے کہ میرا قادیانیوں کے ساتھ جو اختلاف ہے نا وہ لائبریری کا نہیں ہے لیبارٹری کا ہے نہیں سمجھے وہ کہتا ہے میرا ان سے کے ساتھ اختلاف جو ہے وہ لائبریری کا نہیں لیبارٹری کا ہے وہ کہتا ہے جب وہ قادیانی میرے ساتھ بات کرنے آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تیری ماں کا کیا نام ہے وہ کہتا ہے اچھا جی اجازت نے جناب وہ ان کے سجدہ ہی نہ سب کو جانتا ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے کون کس کا کون کس کا باپ ہے یہاں کی نبے فیصد جو آبادی ہے یہ حرامی ہے دنیا کا سب سے زیادہ زنا یہاں پہ ہوتا ہے میں کیا ذکر کر رہا تھا جی ہاں شفیق مرزا نے مجھے کہا کہ سیرت المیدی کا جو پہلا ایڈیشن چھپ کے آیا اس میں مرزا بشیر احمد نے اپنی ماں کی سہاگرات لکھی جو انہوں نے نکال دی میں نے نہیں دیکھا وہ ایڈیشن اس کے بقول ماں کی سہاگ رات بیٹے نے لکھی کہ میری اما اور میرے ابا نے کیا کیا ابا نے کیا کیونکہ تو ابا نے کچھ نہیں کیا نور الدین نے کیا ہوگا اتنے کنجر ہیں پٹکنجر ہیں اتنے زلیل و رسوا ہیں بات سن میں آئی تھی نکل گئی ہاں جب مسلمانوں نے کہا کہ مرزا کا دینی نمرد ہے مرزا نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا یہ نمرد ہے تو اب ان کو فکر پیدا ہوئی وہ مشہور ہو گیا حدیث پاک میں آتا کہ نبی کے پاس چالیس مردوں کی قوت ہوتی ہے اس کے پاس ایک عورت کے برابر بھی قوت نہیں تھی تو انہوں کو جب فکر ہوئی کہ مرزا کنجر یہ کیا لکھ گیا مرزا سب کچھ لکھ کے ان کو بھنسا گیا ہے وہ جوتے کھاتے رہو تو انہیں فکر ہوئی کہ مرزا خود کو نامرد لکھ گیا تو سیرت المہدی نے بیٹے نے کہا کہ اس کو دھونا چاہیے تو سیرت المہدی نے بیٹے نے لکھا سیرت المہدی میں مرزا بشیر احمد نے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ٹرین میں سفر کرتے ہوئے آپ کو احتلام ہو گیا ہائے ہائے اور پتر کے پیا میرے ابے نو احتلام ہو گیا یارو کسی شریف معاشرے میں یہ جی سوچا جا سکتا ہے حضرت صاحب کو ٹرین کے سفر میں احتلام ہو گیا یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ نمک نہیں تھا لیکن علماء نے فوراً پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ نبی کی صفت ہے کہ نبی کو اطلاع نہیں ہوتا یہ صفت نبوت میں سے ہے کہ نبی کو اسلام نہیں ہوتا لیکن طویل کرنی جھوٹ بولنا ان پہ بھی ختم ہے انہوں نے کہا کہ اتلام تین قسم کا ہوتا ہے ایک اطلاع میں ہوتا ہے ایک اطلاع میں جسمانی ہوتا ہے اور ایک اطلاع روحانی ہوتا ہے حضرت کو روحانی اطلام ہوا تھا بھائی روحانی ہوا تو تم اس کو پی جاتے تو تھا تمہارا کیا گٹر ہے فلف ڈیپو ہے گند ہے غلازت کی کھوٹ ہے جنسیت کا اندھا اندھیرا ہے یہ جہاں پہ شرافت نام کی ہے عزت و عصمت کی روشنی کی ایک کرن بھی جہاں پہ نہیں پہنچ سکتی یہاں پہ بہنوں کے بٹنوں سے بھائیوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں یعنی ایک قادیانیوں کو یہ ہوت حاصل ہوتی ہے کہ یہ جس بچے کے باپ ہوتے ہیں یہ اسی بچے کے ماموں بھی ہوتے ہیں نہیں سمجھے اتنے بغیرت ہیں سیرت المیدی نے بیٹے نے لکھا ہے کہ اما جان قادیان سے مختلف احباب کے ساتھ یعنی مرزے کے ساتھیوں کے ساتھ شاپنگ کرنے لاہور آتی تھیں اور کئی کئی دن ان کے شاپنگ میں گزر جاتے تھے وہ مستنڈوں کا ٹولہ ہے نوجوانوں کا مرزے کے ساتھی سارے بدماش شرابی زانی ان کے ساتھ وہ آ رہی اکیلی واہ بھائی واہ ٹرین میں اکیلی لاہور پہنچ کے اکیلی رات کہاں رہ رہی ہے کس کے پاس رہ رہی ہے کس کس کو مستفید کر رہی ہے کس کس کو سیراب کر رہی ہے کس کس کی آت سے ہوس کو ٹھنڈا کر رہی ہے یہ مردیوں کی ماں ہے استغفر اللہ ماض اللہ مرزا کا دیا ایک نوجوان دوشیزہ موضوع کچھ اور تھا دوسری طرف نکل گیا ایک نوجوان دوشیزہ محمدی بیگم پہ عاشق ہو گیا چھوٹی عمر کی لڑکی تھی وہ اس نے رشتہ مانگا اس کی رشتہ دار تھی وہ خاندان کی تھی مرزے نے رشتہ مانگا اس کے باپ نے کہا کہ بندر کے بچے کبھی آئینے میں اپنا منہ دیکھا تو نے کادیان والے کہتے تھے کہ ہمیں چڑیا گھر جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے ہم یہی مرزا دیکھ لیتے ہیں باندر دیا پترا کبھی شکل دیکھی اپنی رشتہ منگنا گیا انہیں خوب دلیل اور کیا اب اس نے پینترا بدلا سانپ نے کہنے لگا تم محمدی بیگم کی شادی میرے ساتھ کر دو میں اتنے مربع زمین اس کے نام لگا دیتا ہوں اور اس کے بھائی کو پولیس میں بھرتی کرا دیتا ہوں انہوں نے کہا دفاع دفاع بوتھی پر کر لانتی دوڑ جا تو دفاع جا جب اس نے دیکھا یہ ہو گیا ہے تو اس نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے آسمانوں پر میرا نکاح محمدی بیگم سے کر دیا ہے یہ میری منکوہا ہے منکوہا ہے اس کے باپ نے جب یہ بات دیکھی اس نے کہا اچھا ہماری عزت کو اب اچھالنے پہ آ گیا تو اس کا ان کا ایک رشتے دار تھا پٹی کا امرتسر کے علاقے قصور کے علاقے میں آتی انڈیا کے اس طرف تو مرزا سلطان اس کا نام تھا اس نے فورن بچی کی منگنی وہاں پر کی اور اس کے بعد شادی رکھ دی منکوہا اس کی ہے ذرا اپنی سماعتوں کو میری طرف متوجہ کیجیے منکوہا اس کی ہے آسمانی منکوہا ہے اور نکاح کسی مولوی نے نہیں پڑھایا نکاح خود مرزا کہتا پروردگار عالم نے پڑھایا وہ دے کے کابیان آ گیا یہ منکوہا خامد یہ بیٹھا ہوا ہے وہ آ گیا مرزے کے سامنے لٹا ہوا اسی گاؤں میں قادیان میں اور اس کے بعد وہ ہوئی کیوں بڑا واجا نہیں ہوں بول بولتا پاپ بھاں بھاں بھاں وہ بجا دو مکے کے ساتھ وہ لے گیا لوگوں نے شور مچایا انہیں کیا مرد ہو تو آڈی ماں گیا ہوئے مرزا سلطان مردیوں کی ماں کو لے گیا مرزے سے پوچھا گیا اب کہنے لگا منکوہا میری ہے مرزا سلطان لے گیا اور یہ مرزا قادیانی یعنی بیوہ ہو گیا اب وہ اس کے پاس رہ رہی ہے مرزا سلطان کے پاس تو یہ اتنا کھپتی تھا اس کے پیچھے اتنا کھپتی تھا کہ حضرت امیر شریع سید عطا اللہ شاہ بخاری اپنے جلسوں میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس کی شلوار منگوا لیتا تھا کسی رشتے دار کو بھیج کے نا عورت کو بھیج کے اس کو پیسے دے کے تو ناوز باللہ بچاری محمدی بیگم ایک باعثمت عورت یہ اس کی اتری ہوئی شلوار منگوا لیتا اور یہ حقیقت بات ہے شادی اس کو بیان کیا کرتے تھے کہ یہ اس کو سونگتا ہے شادی اپنا رومال اٹھاتے اور کہتے آ سواد آ گیا بھائی یہ سلوار سنگتا وہ میں بردئی نے پوچھو یہ بندہ سی کہ بو بکرا سی اور گندی شلوار عورت کی چوس رہا ہے اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کی جو آسن ہوتی ہے نا آگے والی جگہ شلوار کی اس اس اس کو کو پہ دھو کے اس کا پانی نچوڑ کے پی جاتا تھا اس کا پانی نچوڑ کے پی جاتا تھا شلواریں سونگتا تھا مجھے میں نے کہا یار یہ اتنا گندا کوئی انسان نہیں ہو سکتا کہ ایسی جگہ والی وہ شلوار سونگے یا اس کو نچوڑ کے روح افزا بنا کے سکنجین بنا کے پی جائے اتنا گندا انسان نہیں ہو سکتا تو میں ایک ڈائجسٹ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک ڈاکٹر نے لکھا کہ کچھ جنسی مریض اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ محبت میں فنا ہوتے ہیں جس کے ساتھ ان کا جنسی تعلق رکھنا چاہتے ہیں یا رکھتے ہیں وہ اکثر ان کو سکون نہ ملے تو وہ اس کے اترے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ ان کو سونگ سونگ کے تسکین حاصل کرتے ہیں تو اس نے کہا یہ باقاعدہ طور پہ طبی بیماری ہے اس کو جہاں اور بیماریاں لگی ہوئی تھیں سور کو جہاں اس کو اور بیماریاں لگی ہوئی تھیں وہاں اس خنزیر کو یہ بھی بیماری اب وہ لے گیا مرزا سلطان مردیاں دی جی، منکوا مانوں اب ماں ان کی رہ کسی اور کے پاس رہی ہے پہلا بچہ پیدا ہوا اس کے ہاں لوگ آئے مرزا صاحب کے پاس انہوں نے کہا مرزا جی مبارک ہو تھی مامے بن گئے ہو دوسرا بیٹا ہوا تیسرا بیٹا ہوا اب بچے اس پہ اگر جنم دے رہی ہے خامد یہ ہے اور شرم نہیں آ رہی پھر بھی کہہ رہا میری منقوہ ہے جب لوگوں نے میں نے قادیانی سے کہا جب جب لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ کیا چکر ہے انہوں نے کہا جی منقوا تو حضرت صاحب کی ہے لیکن مطلب ان حضرت کا یہ ہے کہ یہ بیوہ ہو کے آئے گی خامن جو ہے وہ مر جائے گا بیوہ ہو کے نکاح کے اندر آئے گی اچھا وہ بیوہ تو نہ ہوئی مرزا کا علی بیوہ ہو کے حیضے کے اندر حیضے میں بیوہ ہوا اور لیٹرین سے اس کی برات جنم براترماچل ہوگی انیس سو آٹھ میں مر گیا محمدی بیگم خوش و خورم اپنے گھر کے اندر اب لوگوں نے کہا اب کیا بیوہ ہوگی کہنے لگے نہیں جی آپ نہیں سمجھتے اس بات کو یہ معرفت کی باتیں ہیں اونچائی کی باتیں ہیں یہ کیا فلسفہ ہے اس کے اندر نے کہا جی محمدی بیگم جو ہے اس کی کوئی بیٹی ہوگی اور حضرت صاحب کی نسل سے کوئی لڑکا ہوگا ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوگا اور یہ پیشن کوئی پوری ہو جائے گی واہ بھائی واہ میرے اللہ کی شان دیکھیے کہ محمدی بیگم کے ہاں بیٹے ہی پیدا ہوئے بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی پھر پوچھا گیا اب تو اب کیا ہوگا کہنے لگے یہ اس سے بھی اونچی معرفت ہے آپ نہیں سمجھ سکتے کیا کہنے لگے کہ یہ شادی آخرت میں ہوگی یہ شادی آخرت میں ہوگی میں نے کہا اچھا میں نے اسے کہا میں نے کیسے ہوگی میں نے کہا پھر شادی اسی طرح ہوگی نا کہ مرزا کا دیا تو نبی ہے تو وہ تو ہوگا جنت میں ہاں ہاں, ہاں، ماشاء اللہ وہ تو جنت میں ہی ہے وہ تو ہوگا جنت میں کہنا ہاں تو ممدی بیگم نے اس کو نہیں مانا نبی نہیں مانا وہ جنم میں ہوگی ہاں وہ جنم میں ہوگی تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مرزا کا دیا جنت سے برات لے کے جنم میں جائے گا اور اگر سسرال کو دماد پسند آ گیا اور انہوں نے گھر دماد رکھ لیا تو پھر کیا بنے گا یہ مذہب ہے دنیا میں کوئی اتنا جھوٹا اور اتنا گندا مذہب نہیں ہے ذکر حبیب میں لکھا ہے کہ قادیان میں کہ قادیان میں مرزا بشیر الدین پڑھتا تھا مرزا قادیانی کا بیٹا تو وہاں پہ ایک فارم آیا اسکول میں قادیان کے اسکول میں کہ اس فارم کو فل کر دیں پر کرنا تو پہلا سوال تھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو ماسٹر صاحب ایک ایک بچے کو بلاتے جاتے تھے اور پوچھتے جاتے تھے لکھتے جاتے تھے کیونکہ چھوٹے بچے تھے پہلا سوال کہ آپ کا نام کیا ہے اس کی باری آئی تو اس سے پوچھا آپ کا نام کیا تو یہ کہنے لگا مرزا بشیر الدین باپ کا کیا نام ہے اس نے کہا کاغذوں میں تو مرزا قادیانی ہے اگلا سوال تھا یہ ذکر ابھی میں لکھا ہے خود انہوں نے ویسے کہاں ہوں گھر کا پتہ کیا ہے اس نے یہی قادیان ہمارا گاؤں یہی رہتا ہوں اچھا آخری سوال تھا ابا جی کیا کام کرتے ہیں جب اس سے پوچھا ابا جی کیا کام کرتے ہیں تو بچہ تھا نا تھوڑے سے توقف کے بعد کہنے لگا نبوت کا کاروبار کرتے ہیں ان کا کاروبار ہے وہ انہیں شرم نہیں آتی یہ پڑھے لکھے اس مردود کو لبھی مانگتے ہے تمہاری اکلوں پہ ہے تمہاری سمجھ پہ تو تف ہے تمہاری تعلیم پہ مرزا قادیانی کا ایک مرید کہتا ہے کہ حضرت صاحب جیل میرے پاس آئے تو میں نے کہا حضرت رات آپ نے کسی اور مریض کے ہاں نہیں ٹھہرنا رات آپ نے میرے گھر ٹھہرنا ہے میری بلند بختی کی حضرت نے میری بات مان لی میں نے حضرت کا بستر بچھایا کمرے میں اور میں خوش ہو گیا کہ آج دونوں جہانوں کا ناؤز بلّہ شہزادہ استغفر اللہ وہ میرے گھر آیا ہوگا میرے گھر قیام کرے گا بستر بچھا دیے تمام چیزیں پاس رکھ لی حضرت لیٹ گیس ہو گئے صبح میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کہا حضرت رات خیر سے گزری کہنے لگی ہاں خیر سے گزری پوچھا ہوگا کوئی پٹھان تو نہیں آیا رات خیر سے گزری کہنے لگا ہاں خیر سے گزری لیکن رات تو خیر سے گزری لیکن میرا ایک جوتا جو ہے نا وہ گم ہو گیا کہنے لگا میں نے کہا میں لٹ گیا میری دنیا برباد میری آخرت برباد میری قبر برباد میرے حشر برباد ہو گیا حضرت میرے گھر آئے ان کا جوتا گھوم ہو گیا میرے گھر کے اندر میں لٹ گیا رونا شروع کر دیا کہنے لگا میں اندر بھاگا کمروں میں کہ کہیں کو بچے نہ جوتا اٹھا کے لے گئے ہوں نہیں ملا اوپر چھت پہ گیا بچے کہیں اٹھا کے نہ لے گئے ہوں ڈھونڈا وہ بھی نہیں ملا پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ باہر گلی میں جا کے دیکھو ایسا نہ ہو کہ رات کو کوئی بلی یا کتا آیا وہ لے گیا ہو حالانکہ کتا تو اندر لیٹا ہوا تھا اور کتے کی موجودگی میں بلی نہیں آتی تو میں باہر بھاگا باہر بھی نہیں ملا اب میرا سانس پھولا ہوا میں دوڑ رہا ہوں بھاگ رہا ہوں اتنے میں حضرت نے مجھے آواز دی کہنے لگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میں گیا کہنے لگے جوتا مل گیا ہے میں نے کہا حضرت کہاں سے ملا ہے کہنے لگے ایک تو نیچے پڑا ہوا تھا نا دوسرا میں رات کو پہن کے ہی سو گیا تھا جوتی پا کے سکتا ہے استغفر اللہ مانگ کرو کروڑ مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہتے ہیں ہمارے ادھر علاقے میں ایک چوپال تھا وہاں پہ چوپال میں لوگ کٹھے ہوتے رات کو بیٹھتے سیاست پہ گفتگو ہوتی مذہب پہ گفتگو ہوتی شیر و ادب پہ گفتگو ہوتی شاعر آتے ادیب آتے تو ایسی جگہوں پہ کادیا لیے جو ہیں یہ بڑے تعقب میں رہتے ہیں ایسی جگہوں کی تو کہنے لگے وہاں پہ ایک قادیانی مبلک بھی آنا شروع ہو گیا کہ تبلیغ کا ان کی ان کو تبلیغ کی خارش ہوتی ہے تو ایک نوخیز ہندو نوجوان تھا وہ اس کو تبلیغ کرنی شروع کر دی اس نے اس کو سمجھاتا رہا کہ اس شہر کا نبی جو وہ مرزا قادیانی ہے اس پہ وہی آتی ہے اس پہ یہ ہوتا ہے یہ قوال آتا ہے اتنی بڑی شخصیت ہے اس کو دلال دیتا ہے اس کی نبوت کے اور ساتھ وہ کیا کرتا کہ ساتھ ہی مولانا کہتے ہیں کہ ہلوائی کی ایک دکان تھی اس سے وہ کبھی دودھ جلیبیاں منگوا لیتا کبھی برفی منگوا لیتا دودھ منگوا لیتا مختلف انواع و قسام کی مٹھائیاں وہ ہندو آرام سے کھاتا رہتا بیٹھ کے اس کی مٹھائیاں دودھ پیتا رہتا تو یہ اس کو مرزے کے درائل دلائل دیتا رہتا پندرہ بیس دن ہو گئے دلائل دیتا تو یہ دلائل دیتا تو وہ ہندو جو تھا وہ ہلکا ہلکا آگے سے مسکراتا رہتا ہلکا ہلکا مسکراتا رہتا یہ دلائل یہ سمجھتا کہ اس کو میرے دلائل بڑے سمجھ آ رہے ہیں یہ اور تیز ہو جاتا وہ ہندو ہلکا ہلکا مسکراتا رہتا جب بیس دن گزر گئے تو کہنے لگا کہ کل اس کو مرزے کا کلمہ پڑھا دینا ہے مرزے کو کل اس کو نبی منوا دینا ہے تو مولا کہتے ہیں کہ اکیسویں دن اس نے دودھ منگوا لیا پھر مٹھائیاں منگوا لی ہندو نے کھانی شروع کر دی تو کہنے لگا کہ جناب میں نے جو آپ کو بیس دن تک مرزا صاحب کی نبوت کے جو دلائل اور براہین دیے ہیں وہ آپ کے دل و دماغ میں خوب اترے ہوں گے اس نے کہا جی بالکل دل و دماغ کی تہوں کے اندر اتر گئے بلکہ ڈوب بھی گئے تو میری باتیں آپ کو بہت سمجھ آئی ہوں گی اس نے بہت سمجھ آئی تو کہنے جب آج پھر مرزا کو نبی مان لیں آج پھر مرزا صاحب کو نبی مان لیں اس نے کہا نبی تو نہیں ماننا نبی نہیں ماننا نبی نہیں ماننا اس کو بڑا غصہ چلا کہ بیس دن اس نے مجھے بونکنے پہ لگائی رکھا ہے بکواس کراتا رہا یہ مجھ سے اور آگے سے ہنستا رہا ہے مٹھائی بھی کھاتا رہا دودھ بھی پیتا رہا اب اس کو بڑا غصہ چڑھا کیا لگا اچھا جب نبی نہیں ماننا تو مجھے ایک بار بتاؤ اور تجھے ہنسی کس بات پہ آتی تھی جب میں دلال دیتا تھا تجھے ہنسی کس بات پہ آتی تھی ہندو کہنے لگا مجھے ہنسی اس بات پہ آتی تھی کہ ہم نے تو ابھی تک سچے نبی کو نہیں مانا تو جھوٹا منوایا جا رہا ہے کہا ہم نے تو ابھی تک سچے نبی کو نہیں مانا تو جھوٹا منوایا جا رہا ہے چل تو یہاں ہے کیا بات چل رہی تھی جی پہلے بات دوسری طرف نکل گئی ہاں تو اس طرح ایک مجاہد ختم نبوت لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس کی بیوی ایک فہاشا زانیہ ایک ملونا ایک جنسی کتیا اور خبیصہ عورت تھی اس کا شرافت کے ساتھ اس کا شرافت کے ساتھ تہارت کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ تلق نہیں تھا وہ محات المومنین صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کو کہا جاتا ہے اس طرح یہ شخص یہ نوجوان یہ مجاہد ختم نبوت میں محات المومنین کی عزت و ناموز کی عبادت کرتا ہے مرزا قادیانی بکتا ہے کہ میرے جو ساتھی ہیں یہ صحابہ رسول ہیں ایک ان کا اولڈ ڈاگ بوڑھا کتا جس کا منہ زیادہ پھٹا ہوا تھا وہ پکتا ہے وہ کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر کیا تھے وہ تو مرزا قادیانی کی جوتی کے چشمے کھولنے کے قابل نہیں تھے تو مرزا کہتا ہے جو میری جماعت میں شامل ہو گیا وہ سید المرسلین کے صحابہ میں شامل ہو گیا اور یہ ان کے ساتھ آج بھی لکھتے ہیں حکیم نور الدین رضی اللہ تعالی مرزا بشیر الدین رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ آج بھی لکھتے ہیں اور کہتا ہے یہ میری جماعت صحابہ کی جماعت ہے اور اس نے اسی پہ بس نہیں کیا اس نے تین سو تیرہ بدری صحابہ کے مقابلہ میں اپنے تین سو تیرہ حرام دادوں کی پولیس تیار کی اور چھاپ چھاپ بھی اس نے تین سو تیرہ کی پھر اللہ کی شان دیکھیے وہ جو تین سو تیرہ اس کے بدری صحابہ تھے ان میں سے پچاس کے قریب مسلمان ہو گئے وہ فرست وہیں رہ گئی پچاس سے زیادہ ان میں سے مسلمان ہو گئے اس پہ لانت بیچ کے اس نے کہا تم تو بدری ہو کیونکہ لالندے کے پر میں ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا تو اس نے فرش تیار کی تو ایک مجاہد ختم نبوت یہ کہتا ہے کہ صحابہ فخصر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کہتے ہیں اس کے ساتھی مرتد ہیں کافر ہیں زندیق ہیں ملون ہیں اس طرح ایک مجاہد ختم نبوت صحابہ کی عظمت کی حفاظت بھی کرتا ہے

کہتا ہے میرے جو گھر والے ہیں یہ اہل بیت ہیں وہ اپنی بیٹی کو سورنی کو سیدت النساء کہتا ہے مرزا قادیانی کا ایک چھوٹا بچہ ایک خادمہ جس کو بچوں کے کھلانے کے لیے گھر میں رکھا ہوا تھا انگریز کھلا پیسہ دیتا تھا سیال کوٹ کا کچہری کا منشی تھا پندرہ روپے مہمان ملتی تھی اس کے بعد چھوڑ کے نبوت پہ آیا تو اس نے کروڑوں ڈالر یہاں بھیج دیے کھلا پیسہ تھا اجاڑتا تھا تو بچوں کی نگہداشت کے لیے خادمہ رکھی ہوئی تھی تو ایک دفعہ ایک خادمہ نے مرزے کا بچہ چھوٹا اٹھایا ہوا تھا تو کسی کا ہی حرامی تو وہ رو رہا تھا باپ کی طرح تو وہ اس کو چپ کراتی رہی کہ حرام دیا چپ کر جا بغیرتا تین ابے تو پتا نہیں روڈ دیا اس کو چپ وہ نہیں چپ ہوا اس نے کونے میں لے جا کے تھپڑ مارا منہ کے اوپر یہ بھی سیرت مدی میں لکھا تھپڑ مارا کر کتے دیا بچیا مرزے کو پتا چل گیا اس نے کہا سنو کس نے میرے بچے کو مارا ہے میری اولاد شاعر اللہ ہے جرت دیکھیں اس پھٹے ہوئے منہ والے کی اس دور میں کوئی موچی ہوتا ہے اس کا منہ سلوا دیتے ہیں میری اولاد شاعر اللہ ہے استغفر خیر اللہ معذ اللہ اور کہتا ہے میرا خاندان جو ہے یہ اہل بیت ہے اور کہتا ہے کہ میں کستوری ہوں اور ناؤز باللہ حسین گوں کا ڈیر ہے کہ تم ایک مردہ علی کی بات کرتے ہو جبکہ تم میں ایک زندہ علی مرزا کا دیا علی موجود ہے اس کے مقابلے میں ایک مجاہد ختم نبوت یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں یہ زانیوں کا خاندان ہے یہ کتوں کا ٹبر ہے ان کی ولدیت نامعلوم ہے ان کی ولدیت اہل محلہ ہے یہ اہل بیت نہیں ہے یہ اہل بیگ ہے ان کو بیدوں سے مارا جائے سور کے بچوں کو اس طرح ایک مجاہد ختم نبوت پہلے بیت کی عزت و نحبوس کی حفاظت کرتا ہے مرزا کہتا ہے اب دنیا میں کوئی سید نہیں ہوگا اب سید وہ ہوگا جو میری نسل سے ہوگا اب سید وہ ہوگا اب سید وہ ہوگا جو میری آل سے میری اولاد سے ہوگا وہ سادات کو ختم کرتا ہے کفار نے کہا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناؤز باللہ کو نرینہ ہلاد نہیں بچیاں ہیں کل فوت ہو جائیں گے دنیا سے انتقال ہو جائے گا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا اکبر کہا آپ کو اللہ نے جواب دیا ان اچا نہ کل کوثر مسل ربے کا ملر ان نشانیا کہو بل اکتر تیرا دشمن ابتر ہوگا جنہوں نے آپ کو ابتر کہا تھا ان کی تو نسل نہیں ملتی ان کی اولاد تو نہیں ملتی لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ساداب کو ختم کرنے کے لیے حضور سے اتنی دشمنی اس مرز ملون کو کہ اس نے نوزد باللہ وہی بات دوبارہ دوہرا دی کہ اب حضور کی اولاد ختم ہے اب سید وہ ہے جو میری آل سے ہے ہاں مرزا ہم بھی مانتے ہیں ہوں حرام دہ وہی ہوگی گا جا تیری گا تو اس طرح ایک مجاہد ختم نبوت سادات کی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے اب مرزے کا آخری حربہ دیکھیے کتنا تیز ہے کہتا ہے اب ولی وہ ہوگا جو میری اطاعت کرے گا کیونکہ نوز باللہ ابو محمد کی اطاعت سے نجات نہیں ہوگی اب ولی وہ ہوگا جو میری اطاعت کرے گا کہ مجھ پہ ہی مان لائے گا استغفر اللہ معذ اللہ مرزا قادیانی نے قادیان بسایا اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین نے لکھا کہ اب مکے اور مدینے کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا ہے اب جس نے جو کچھ بھی لینا ہے وہ قادیان سے لے کہا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں کیا پڑا ہے جب محمد ثانی ناؤز بلّہ مرزا قادیانی قادیان میں آ گئے تو اب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والی جو انواروں سے جلد یاد ہے وہ قادیان میں برستے ہیں اور اس نے کہا کہ اب مکے کا حج مکے سے حج کے لوازمات پورے نہیں ہوتے اب قادیان کا حج کرو درس کے میرے دوستوں اس طرح ایک مجاہد ختم نبوت منصب ولایت کی بھی حفاظت کرتا ہے مکہ مکرمہ کی بھی حفاظت کرتا ہے مدینہ منورہ کی بھی حفاظت کرتا ہے اور مختصر کہوں حج کی بھی حفاظت کرتا ہے دین کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا جز ایسا نہیں ہے جس کی حفاظت ایک مجاہد ختم نبوت نہ کرتا ہو یہ مقام ایک مجاہد ختم نبوت کام ایک کرتا ہے لیکن دین کے ایک ایک جز کی حفاظت کرتا ہے میں چاہتا تو میرا گلا بڑا خراب مطلب یہ کام کرنے والے لوگ کچھ چھوٹے لوگ نہیں ہیں کسی اللہ والے نے بہت خوب کہا ان سے کسی نے پوچھا ولی اللہ کی نشانی کیا ہے فرمایا جس کو تحفظ ختم نبوت کا کام کرتے ہوئے دیکھو سمجھو وہ ولی اللہ ہے کیونکہ یہ سیٹ ایسے نہیں ملتی حضرت اللہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جنہیں علامہ اقبال نے جس نے مشرق و مغرب کے علوم گھوٹ کے پیے ہوئے تھے اللہ شاہ کشمیری کو خیراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پچھلی چار علامہ اللہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسے عالم کی نظیر پیش کرنے سے کھا Amen. یہ علم تھا تو انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں تک میں نے تاریخ اسلام دبی توجہ سے کی طرح فخر المحدثین حضرت اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جہاں تک میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے قادیانی فتنے سے پڑھ کر اسلام میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا اور جو شخص اس فتنے کی سرکوبی کا کام کرتا ہے میں انور شاہ کشمیری اس شخص کی جنت کا ضامن ہوں اور اللہ والے یہ بات یوں ہی نہیں کہتے جب یہ بات مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناز میں آنا مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ تک پہنچی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے بیان کیا ہے تو بتایا گیا کہ ان کے شگرد رشید مولانا شمس اللہ کفغانی نے یہ بات سنائی ہے مولانا محمد علی جلندری لپکتے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور مولانا شمس اللہ کفغانی سے پوچھا کیا یہ بات آپ نے حضرت سے خود سنی ہے انہوں نے فرمایا ہاں میں نے حضرت کی زبان سے خود سنی ہے فرمایا ہمیں لکھ کے دے دو انہوں نے یہ تحریر لکھ کر دے دی اور یہ تحریر آج بھی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ملتان مرکت میں تبرک کے طور پر موجود ہے انہیں اس مسئلے کی اتنی فکر تھی کہ جب بہت بیمار ہو گئے چلنے پھرنے سے بھی رہ گئے تو کہا میری چارپائی اٹھاؤ پوچھا کہاں جانا ہے کہا میری چارپائی اٹھا کر دیوبند کے سہن میں لے جاؤ چارپائی اٹھائی گئی دیوبند کے سہن میں لائی گئی رکھ دی گئی کہا سب استادوں کو سب شگردوں کو سب طلبا کو بلا لو آگے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر ہم ناموس سے رسالت کا تحفظ نہ کر سکے تو ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے جو گلی کا نمک کھا کر گلی والوں کا حق نمک ادا کرتا ہے اور فرمایا جو شخص قیامت والے دن حضور سلاط وسلام کی شفاعت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ تحفظ ختم نبوت کے کام کو اپنی زندگی کا مشن بنا لے اللہ والے یہ بات یوں ہی نہیں کہتے وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کتنی عظمت والا کام ہے کتنی بڑھائی والا کام ہے جب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پہ آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے ازر شاہ ان کے بیٹے ازر شاہ کیسر نے لکھا کہ ابا جی مجھے کہنے لگے کہ میرے نامہ یا مال میں کچھ بھی نہیں میں نے کہا ابا جی اگر آپ کے نام یا مال میں کچھ نہیں تو پھر کس کے نامہ یا مال میں کچھ ہے کتنی آپ کی تصانیف ہے جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ابا جی آپ کے ہزاروں نہیں لاکھوں شگرد ہیں اور ہر شگرد کو ہمالیہ جتنی حیثیت رکھتا ہے بڑے بڑے دنیا کے محدث آپ کے شگرد ہیں مفسر آپ کے شگرد ہیں آپ کے نام اعمال میں کچھ نہیں کہاں ہاں بیٹا میرے نام اعمال میں کچھ نہیں اور پھر خود ہی فرمایا ہاں میرے نامہ اعمال میں ایک چیز ہے اور وہ ختم نبوت پہ لکھی ہوئی میری یہ کتاب خاتم النبی جین ہے بخاری شریف کی شدہ پہ اس پہ تقیہ نہیں کہنے لگے اگر میری نجات کا کوئی ذریعہ بنے گا اگر کوئی میرے نامہ اعمال میں کوئی چیز ہے تو حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے یہ کتاب خاتم النبی زین ہے وہ جانتے تھے کہ کس نیکی کی کیا قیمت ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے پاس نامہ اعمال میں فقط ایک چیز ہے اور یہ تحفظ ختم نبوت کی یہ نیکی ہے میرے محترم دوستوں ہمارے بڑے ہمارے ساتھ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا جنت کے ہم ذمہ دار ہیں حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ گوجرا والا میں آئے تو میں جس بہادر نوجوان چوری غلام نبی کی کل بات کر رہا تھا جس نے عدالت کے کچہری کے اندر مرزے کی مرمت کی تھی وہ چوری غلام نبی نے مجھے بتایا کہنے لگے شاہ صاحب والا آئے تو شاہ جی سے کہا میں نے شاہ جی آج آپ نے میرے ہاں ٹھہرنا ہے شاہ جی کی خوبی تھی کہ ہم ہمیشہ غریب کارکنوں کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے کہنے لگے شاہ جی میرے ہاں آ گئے آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ شاہ جی تحجت کی نماز پڑھ رہے تھے میں نے کہا شاہ جی ہی شاہ جی نے سلام پھیرا میں نے شاہ جی کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا شاہ جی آج میرے ساتھ ایک وعدہ کریں دو وعدے کریں کہنے لگے کیا شاہ جی میری شادی کو اتنی دیر ہو گئی میرے ہاں اولاد نہیں دعا کرے اور مجھے اللہ سے اولاد لے کر دیں شادی مسکرائے اس بات کے کچھ اس بات کے بعد اللہ نے انہیں اولاد دے دی دوسری بات جو انہوں نے شادی سے کی کہنے لگے شادی آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آپ میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے تو شادی آج اور انکساری کے ساتھ کہنے لگے بیٹا غلام نبی اگر اللہ نے عطا اللہ شاہ بخاری کو جنت عطا کی تو تو غلام نبی ایک کیا ہے مجھے رب محمد کی قسم میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ختم نبوت کے ایک ایک رضاکار کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا ہمارے بڑے ہمارے ساتھ وعدہ کر کے گئے ہیں سن انیس سو چوہتر کی تحریک ختم نبوت چلی جس کے نتیجے میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا شیخ یوسف بنوری اس تحریک کے سربراہ تھے صدر تھے اور مولانا محمود احمد رضوی رحمت اللہ علیہ اس تحریک کے جنرل سیکٹری تھے تحریک کامیاب ہو گئی قادیانیوں کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی کافر قرار دے دیا تو شیخ یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اس تحریک میں چار دفعہ نبی علیہ السلاط وسلام کی زیارت نصیب ہوئی کہنے لگے جب آخری دفعہ زیارت ہوئی تو اس وقت ہم تحریک میں کامیاب ہو چکے تھے یعنی قادیانیوں کو کافر قرار دلوا چکے تھے اور اس وقت میں مدینہ منورہ میں تھا چوتھی دفعہ مجھے جب زیارت ہوئی تو حضور وسلام نے مجھے کہا کہ اے یوسف بنوری میری امت کو جا کے یہ خوشخبری سنا دینا کہ اس تحریک میں دامے درمے قدمے سکھنے جس طرح بھی جہاں بھی جس انداز میں بھی جس شخص نے جتنا بھی کام کیا ہے اللہ نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے یہ چھوٹی بات نہیں حضرت آٹھ دس برس پہلے کی بات ہے لاہور جامعہ شریفیہ میں انڈیا سے ایک بہت بڑے عالم تشریف لائے تقریباً ان کی نبے سال کی عمر تھی لاہور جامعہ اشرفیہ میں ان کا خطاب ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی قبر انور پہ جا کے مراقبہ کیا حضرت شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ قبر کی دنیا کے اندر آ کے مجھے پتا چلا ہے قبر کی دنیا کے اندر آ کے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ کام تحفظ ختم نبوت کا کام ہے اور جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام لے کر آتا ہے اللہ اس سے حساب بھی نہیں لیتا ان لوگوں کو کتنی فکر تھی وہ بلند و بالا لوگ تھے ان کی نظریں آسمانوں سے بھی اوپر تھیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کتنی عظمت والا ہے بہاول پور کی عدالت میں جب مقدمہ چلا تو علامہ انور شاہ کشمیری آپ کو پتا مقدمے کا سنایا پہلے کسی نے کہ نہیں مختصر یہ کہ ایک لڑکا جس کا نام عبد الرزاق تھا اس کا نکاح ایک لڑکی عائشہ کے ساتھ ہوا نکاح کے بعد لڑکا عبد الرزاق مرتد ہو کر مرزئی ہو گیا اب وہ کہنے لگے کہ رخصتی کرو لڑکی کے باپ نے کہا کہ لڑکا کافر ہو گیا اس نے کہا مرزئی تو کافر نہیں ہوتا اس دور کی بات تھی مرزئی تو کافر نہیں ہوتا مسلمان ہے بحث بڑی انہوں نے بہاول پور کی عدالت میں مقدمہ کر دیا تو بہاول پور کے شیخ الجامع نے پورے ہندوستان کے علماء کو خط لکھا کہ پہنچیے یہاں پر مقدمہ ہے ادھر سے پوری دنیا سے قادیانیوں کی ٹیمیں پہنچ گئیں قادیانی وکیل اور قادیانی شتونگڑے جتنے تھے یہ سارے کے سارے پہنچ گئے اور ادھر سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بھی یہاں پہ تشریف لے آئے فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے میرے نام اعمال میں کچھ نہیں ہے یہ سوچ کے آیا ہوں کہ میں نے آقا کی ختم نبوت کے لیے آقا کی عزت و ناموس کے لیے یہ بہاول پور کا سفر کیا ہے اللہ اس پر میری مغفرت فرما دے گا اتنا بھروسہ تھا اس عمل پہ اتنا بھروسہ تھا اس عمل پہ ایسے نہیں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ جن کا کش بڑا مشہور ہے بڑا مشہور ہے انہوں نے ایک دفعہ کشوی تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ حشر کا میدان ہے عطا اللہ شاہ بخاری آ رہا ہے نبی علیہ سلاط وسلام آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں بخاری آتے ہیں حضور سلاط وسلام انہیں گلے سے لگا لیتے ہیں اور نبی علیہ سلاط وسلام یہ اعلان کرتے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری تو اور تیرے سارے رضاکار بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ دوستو یہ تو جنت کا پروانہ ہے یہ کام اس ہاتھ سے کام اس ہاتھ سے جنت اتنا مقبول کام ہے اللہ والوں نے لکھا کہ نماز پڑھنے کے بعد فکر کرو قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی روزہ رکھنے کے بعد فکر کرو قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حج کے بعد فکر کرو روزے کے بعد فکر کرو تمام امال اور نکی ہرچنات کے بعد فکر کرو لیکن یاد رکھو تحفظ ختم نبوت کا کام ایسا کام ہے کہ آدمی کرتا بعد میں ہے قبولیت پہلے ہو جاتی ہے تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بہاول پور کی عدالت میں پہنچے ادھر سے قادیانی وکیل آئے ہوئے تھے جج جس کا نام محمد اکبر تھا جج جس کا نام محمد اکبر تھا اس کے پاس سماعت تھی اس طرف کادیانی وکیلوں کی ڈارے کی ڈاریں لگی ہوئی ہیں ادھر اس طرف علماء اسلام ہے پورے ہندوستان سے اکٹھے ہو کے آئے ہیں ایک مارکے کی ایک کمسان کی جنگ ہے حضرت اللہ شاہ کشمیری کا بیان ہو رہا ہے ادھر قادیانی خنزیر جلال الدین شمس کھڑا ہے جلال الدین شمس کھڑا ہے اور جب وہ بحث کر رہا تھا تو مفتی محمد شفیع جن کو مفتی اعظم پاکستان بھی کہا جاتا ہے یہ بھی بہاول پور کی عدالت میں موجود تھے کہتے ہیں کہ جب وہ بول رہا تھا تو مفتی شفی صاحب جیسا آدمی کہتا ہے ہم رو رہے تھے کہ اس کا جواب کون دے گا اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے شیطان اس کی زبان پہ دلائل و برہین رکھتا جا رہا ہے اور وہ انہیں انہیں پھینکتا جا رہا ہے پھینکتا جا رہا ہے ہم پریشان تھے اس نجر و تلویز کا جواب کون دے گا ہمارے بس میں تو نہیں کہتے ہیں جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے تو اس کے دلائل کے پرختے اڑا دیے ایک ایک جز کو لے کے کاٹ کاٹ کے پھینک دیا کہنے لگے ہم تمام لوگ جو یہاں پہ موجود تھے ہمارے دل سے آواز اٹھی کہ اللہ پاک نے علامہ انور شاہ کشمیری کو آج کے دن کے لیے پیدا کیا تھا جب باپ نے جلال الدین شمس کے دلائل کو کاٹ کاٹ کے پھینکنا شروع کیا تو وہ زچ ہو گیا زچ ہو کے بک بک کرنے لگا تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے پوری عدالت کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہا کہ او جلال الدین شمس اگر اس طرح نہیں مانتا تو اسی عدالت میں آنکھیں بند کر میں اسی عدالت میں تجھے مرزا قادیانی یعنی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھاتا ہوں تو بعد میں وہ کہنے لگا نہیں نہ اسب یہ کرشمہ ہوگا عدالت کا وقت ختم ہوا تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ باہر آئے تو ایک صاحب نے کہا حضرت اتنا بڑا دعویٰ مسکرائے اور کہا یقیناً اللہ پاک انور شاہ کو رسوا نہ کرتا یہی بات حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہی گئی جب مرزا قادیانی نے انہیں انہیں انہیں چیلنج کیا تفسیر نویسی کا تو آپ لاہور پہنچے تو مرزا قادیانی انہوں نے کہا تھا کہ حضرت آپ بھی سورت فاتحہ کی تفسیر لکھیں میں بھی سورت فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں جس کی تفسیر اچھی ہو وہ سچا ہے جس کی تفسیر ہلکی ہو وہ جھوٹا ہے تو حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا مرزا قادیانی ملون یوں نہیں کاغذ اور کاپی اور پینسل میز پر تو بھی رکھ دے کاپی اور پینسل میز پہ میں بھی رکھ دیتا ہوں جس کا قلم خود بخود چلے اٹھے چلے اور وہ تفصیل لکھ دے وہ سچا ہے دوسرا شاہ تو کسی نے ان سے بھی کہا کہ حضرت آپ نے مرزا بھاگ گیا تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت کتنا بڑا دعویٰ فرمایا جب یہ میں بات کہہ رہا تھا تو میں محسوس کر رہا تھا کہ میری پشت پہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے اور حضور مجھے کہہ رہے ہیں مہر علی قلم کو حکم تیرا تیرا کام ہے اور قلم کا قلم سے لکھوانا ہمارا کام ہے مرزا قادیانی نے کہا پھر مہر علی شاہ آؤ دو مریضوں کے پاس چلتے ہیں دولے لگڑوں کے پاس چلتے ہیں ایک کے لیے تم دعا کرو دوسرے کے لیے میں دعا کرتا ہوں جس کی دعا سے مریض ٹھیک ہو جائے وہ سچا اور جس کی دعا سے ٹھیک نہ ہو وہ چھوٹا آپ نے فرمایا نہیں مرزے آؤ قبرستان چلتے ہیں ایک قبر پہ تو کھڑا ہو دوسری قبر پہ میں کھڑا ہوں اور اللہ کے حکم سے جو برتے کو زندہ کر دے وہ سچا دوسرا چھوٹا مرزا بھاگ گیا آپ نے فرمایا اگر مرزا اس طرح نہیں تو بادشاہی مسجد لاہور میں آ ایک مینارے پہ میں چڑھتا ہوں دوسرے مینارے پہ تو چڑھ دونوں میناروں سے چھلانگ لگاتے ہیں جو بچ گیا وہ سچا جو مر گیا وہ جھوٹا مرزا مردود بھاگ گیا آخر میں مرزے نے بڑی بکواس کی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں لکھا کہ مہر علی لکھا کہ گولڑا کی زمین تو ایک ملون کے سبب ملون ہو گئی کیونکہ تجھ میں ایک ملون گو مہر علی گولڑ بھی رہتا ہے تو مرزا نے حرام زادے نے کام کیا اور گنڈے کا ماسٹر تھا مرزے نے یہ اشتہار چھاپ دیا کہ آئندہ جو جیٹھ کا مہینہ ہے پنجابی سمجھتے تو جیٹھ کا مہینہ آئندہ جو آنے والا جیٹھ کا مہینہ ہے اس جیٹھ کے مہینے میں پیر مہر علی شاہ مر جائے گا تو حضرت کا ایک خادم بڑا سیدھا سادہ سا سادہ لوگ وہ ڈرا ہوا سہما ہوا بھاگا ہوا آیا حضرت نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا برزے نے کہا ہے کہ پیر مہر علی اس جیٹھ کے مہینے میں مر جائے گا اللہ کے ولی نے فل بدی کہا الجیٹ بل جیٹ جیٹ جیٹ سے بدلا گیا جیٹھ کا مہینہ آیا مرزا کا بھی یعنی مر گیا تو بہاول پور کی عدالت میں اس کا فیصلہ چھپ چکا ہے اس کی ساری بحث بھی چھپ چکی ہے اتنی اتنی موٹی بڑے سائز کی تین جلدیں ہیں علم و عرفان کا ایک سمندر اس کے اندر بند ہے تمام علماء کے بیانات اور فیصلہ بھی اس میں موجود ہے تو تو اس کے بعد تقریباً ایک سال کے بعد اس کا فیصلہ ہوا تھا اور وہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا نواب و بہاول پور انگریز کا دور تھا نواب آف بہاول پور نے جج نواب آف بہاول پور جج محمد اکبر کے پاس گیا اور کہا کہ محمد اکبر ہم انگریزوں کے ٹوڈی ہیں ہم انگریزوں کے کرندے ہیں اور انہوں نے ہی ہمیں یہ ریاستیں دی ہوئی ہیں لیکن میں تجھے ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں تم پہ میرا کوئی پریشر نہیں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا معاملہ ہے تم اس رتبے میں آزاد ہو حق فیصلہ کرنا ہے پرواہ نہیں کرنا میں جانوں انگریز جانے اس کی اس بات پہ مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ نواب و بہاول پور کی یہ نیکی اس کی نجات کے لیے کافی ہوگی فیصلہ ہوا فیصلے کے وقت حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا وسال ہو گیا تھا لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے شگرد مفتی محمد صادق کو کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو فیصلہ خود سن لوں گا اور اگر میں فوت ہو گیا تو مجھے اس فیصلے کی اتنی فکر ہے کہ میری قبر پہ آ کے سارا فیصلہ سنا دینا جب فیصلہ ہوا تو سو صفحات سے زخیم فیصلہ تھا مفتی محمد صادق نے وہ فیصلہ پکڑا اور دوڑ لگائی دیوبند کی طرف اور جب قبرستان میں پہنچے قبرستان کے دروازے سے داخل ہوئے تو فضا میں ایک زوردار چیخ نکلی اور انہوں نے کہا استاد محترم فیصلہ آ گیا استاد محترم فیصلہ آ گیا روتے جاتے تھے اور قبر کی طرف بھاگتے جاتے تھے استاد محترم فیصلہ آ گیا استاد محترم فیصلہ آ گیا قبر پہ پہنچے آنسوؤں کی رمجم تھی دامن بھیگا ہوا تھا روتے ہوئے پورا سو سفاس سے زیادہ فیصلہ استاد کی قبر پہ کھڑا ہو کے استاد کو سنایا انہیں مرنے کے بعد بھی اس کام کی فکر تھی اور ہمیں زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کام کی فکر نہیں ہے دوستو آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں کافی وقت لیا آپ کا جب یہ فیصلہ ہو گیا اس کے کچھ مدت بعد جج محمد اکبر کا بھی انتقال ہو گیا ہمارے ایک دوست ماجد صاحب ان کے والد بھی اسسٹنٹ جج تھے بہاول پور کی عدالت میں وہ محمد اکبر کی جگہ اس کے بعد وہ وہاں پہ تعینات ہوئے اب تو ماجد صاحب بھی ستر سال سے اوپر ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جج محمد اکبر کا جب انتقال ہو گیا تو انہیں خواب میں دیکھا گیا انہیں خواب میں دوسرے جج صاحب نے دیکھا کہ جنت کا منظر ہے جنت کے باغات ہیں جنت کی رمشیں ہیں جنت کی ہورے ہیں جنت کے پودے ہیں جنت کے پھول ہیں جنت کے چشمے ہیں جنت کی نہریں ہیں اور اچانک انہیں اس جنت کے اندر ایک بہت بڑا جگ بگاتا ہوا محل نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں میں محل دیکھنے کے شوق میں محل کی طرف دوڑتا ہوں لیکن میں جب جا کے محل کے دروازے پہ پہنچتا ہوں تو میں حیران و شکر رہ جاتا ہوں کے محل کے اس دروازے اس کے گیٹ کے اوپر اتنی بڑی نیم پلیٹ لکھی ہوئی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد اکبر جج صاحب کا نام لکھا ہوا تھا محمد اکبر کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی تو میں نے دیکھا کہ جج محمد اکبر باہر آئے ان نے سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے جو جنت میں جائز ہوں گے زرک برق لباس پہنا ہوا گیٹ سے باہر تشریف لائے میں اندر جانے لگا تو فرمایا کہ یہ دنیا نہیں ہے یہ جنت ہے اور جنت جس کے لیے ہے صرف اسی کے لیے ہے تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں میں نے پوچھا یہ انعام کیسا ملا کہنے لگے مجھے اللہ پاک نے کہا کہ تو نے میرے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو عظیم الشان کام کیا یہ تجھے اس کا آخر تجھے اس کا عارضی انعام دے رہا ہوں اصل انعام تجھے اس دن دوں گا جس دن سارے نبی اکٹھے ہوں گے ساری امتیں اکٹھی ہوں گی ان سب کو بلا کر اس وقت تجھے تحفظ ختم نبوت کا انعام عطا کروں گا یہ مقام کیوں ملتا ہے دوستو نارا ہے تصویر آج حق میں نبوت ہمارے ایک بزرگ تھے چنیوٹ کانفرنس میں بھی آیا کرتے تھے حاجی محمد مانک ان کا نام تھا حاجی صاحب سندھ کے رہنے والے تھے چنیوٹ کانفرنس کی سے کئی دفعہ انہوں نے صدارت بھی کی حاجی صاحب سندھ کے رہنے والے تھے کہتے ہیں کہ وہاں ہمارے ایک بڑا ملون قادیانی تھا عبد الحق وہاں پہ مسلمانوں کا مناظرہ ہو گیا قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں نے کہا کہ ہم کسب مرزا پہ بحث کریں گے کہ مرزا جھوٹا ہے کسب مرزا پہ بحث کریں گے یہ موضوع ہوگا ناؤزب اللہ اس کے جواب میں قادیانیوں نے کہا کہ ہم کسب محمد پہ بحث کریں گے وہاں پہ جھگڑا ہو گیا لڑائی ہو گئی مسلمان دبے ہوئے تھے حاجی صاحب کہتے ہیں جب میں گھر آیا تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ مانک میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی جب تک وہ عبد الحق کادیا نے جس نے یہ بکواس کی ہے تو اس کو جہنم واصل نہیں کرے گا حاجی صاحب کہتے ہیں کسی زمانے سے وہ میرا ملنے والا تھا میں اس کے گھر چلا گیا اسے کہا کہ آج میں تیرے پاس ٹھہروں گا میں اس کے اس کے پاس چار پائی کسی اس کے کمرے میں سو گیا خنجر میں نے اپنی شلوار میں لگا لیا آدھی رات کو جب میں سو گیا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا مانک اٹھ اور اس کو قتل کر کہتے ہیں میں اٹھا لیکن شیطان نے اس کو بھی بیدار کر دیا میں پھر لیٹ گیا پھر آنکھ لگی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہا مان کٹ اس کو جہنم باسل کر کہنے لگے چوہی میں اٹھا وہ اس کو بھی شیطان نے اٹھا دیا ساری رات میرا داؤ نہ لگا تو صبح وہ مجھے کہنے لگا آؤ مانک بار کھیتوں کی سیر کرتے ہیں کہنے لگا کھیتوں میں گئے تو میرا داؤ چل گیا وہ مجھ سے بڑا کڑیل جوان تھا میں بوڑھا آدمی تھا وہ ذرا آگے ہوا میں نے اس کو دھکا دیا کہنے لگے پتہ نہیں مجھے میرے اندر کہاں سے قوت آئی وہ زمین پہ گرا تو میں نے چھلانگ لگائی اس کی چھاتی پہ چڑھ گیا اور خنجر نکال کے اس کی چارہ کاٹ دی کہتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے وہی ٹھنڈا ہو گیا جب ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے اس کا منہ کھولا منہ کھول کے اس کی زبان پکڑی اور اس کو پوری قوت کے ساتھ باہر کھینچا اور اس کو بدھی سے کاٹ دیا اور میں نے کہا یہی وہ کتی زبان تھی جو میرے آقا کے بارے میں بھوکی تھی اور اس زبان کے میں نے ٹکڑے کر کے پاس ہی کتے کھڑے تھے ان کو ڈال دی کتوں نے اس کو سونگا کتوں نے کھانے سے انکار کر دیا دوستو حاجی صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بڑا شوق تھا میں ایک ولی کامل کے پاس گیا اس نے کہا دروشرید کثرت کے ساتھ پڑا کرو سال ہر سال گزر کے درود شریف پڑھتے ہوئے مجھے زیارت نصیب نہ ہوئی کسی اور اللہ والے کے پاس گیا اس نے کہا یہ وظیفہ پڑھو وہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی زیارت نصیب نہ ہوئی اس دوران میں نے ایک درجن کے قریب حج اور عمرے کیے زیارت نصیب نہ ہوئی فرمایا کرتے تھے چنور کانفرنس کے اندر جس دن سے اس ملحون کو قتل کیا ہے بلّہ شاید ہی کوئی رات خالی جاتی ہو ورنہ ہر رات زیارت کے مزے اوکھتا ہوں دوستو اصل میں بات یہ ہوتی ہے یہ مقام کیوں ملتا ہے یہ اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرتا چلا جاؤں کہ ختم نبوت کا کام کر کے ختم نبوت کا کام کر کے آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حمیتی بن جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حمیتی بن جاتا ہے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت ہو جاتی ہے اور یہ جو نسبت ہوتی ہے یہ بڑی چیز ہوتی ہے نسبت بڑی چیز ہوتی ہے اسے حضول سلاط وسلام کے ساتھ ایک نسبت ہو جاتی ہے نسبت کی مثال لیجئے میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ دوست کاروبار کا کیا حال ہے کیسا چل رہا ہے وہ کہنے لگا کہ کاروبار تو ختم ہو گیا کاروبار تو ٹھپ ہے میرا پوچھا کیوں کہنے لگا یہ جو میرا مینیجر ہے نا یہ کوئی کام نہیں کرتا صبح آٹھ بجے آنا ہوتا ہے یہ گیارہ بارہ بجے آتا ہے مارکیٹ سے بزنس بھی نہیں لے کے آتا جو تھوڑا بہت کاروبار لے کے آتا ہے وہ اس سے پیسے وصول کر کے نہیں لاتا تو اس سے اس کی وجہ سے میرا کاروبار ٹھپ ہے تو کہنے لگے کہ میں نے اس کو غصے سے کہا کہ پھر تم اس کو نکال کیوں نہیں دیتے اتنا نلائک آدمی ہے اس کو نکالو کہنے لگا نہیں نکال نہیں سکتا کہنے لگے کیوں کہنے لگے اس میں ایک خوبی ہے کیا خوبی ہے مارکیٹ میں کہتا ہے اگر اس میں ایک خوبی ہے کہ مارکیٹ میں اگر میرے خلاف کوئی بات کرے تو یہ پڑ جاتا ہے یہ پڑ جاتا ہے مجھ پر میرے لیے لڑ پڑتا ہے تو بتاؤ ایسے مخلص آدمی کو میں کیسے نکالوں وہ ہم نے سو خامیاں ہو ہزاروں گنا ہو یہ خوبی تو ہو جو حضور کے بارے میں بکواس کرے ہم ان سے لڑ پڑے یہ نسبت تو قائم ہو جائے کیوں نہیں کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا اور قرآن میں اس قحط کا ذکر آتا ہے قرآن میں اس حق کا ذکر آتا ہے تو آپ نے عزیز مصر سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں میں نے خوراک کا بہت بڑا ذخیرہ رکھا ہوا ہے میں نے خوراک کا بہت بڑا ذخیرہ رکھا ہوا ہے آپ اعلان کر دیں کہ پورے ملک بھر میں سے جس کو خوراک چاہیے وہ آئے اور خوراک لے جائے قرآن اس کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگ دور دراز سے آتے اور آ کر خوراک لے جاتے اناج لے جاتے حضرت یوسف علیہ قرآن کہتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک برتن تھا ایک پیمانہ تھا جو بھی آتا اس کو پیمانہ بھر کے وہ اناج دے دیتے روزانہ کی روٹین تھی لوگ آتے پیمانہ بھر بھر کے اناج دیے جاتے ایک دن ایک شخص آ گیا اس نے اناج مانگا آپ نے اس کو پیمانہ بھر کے اناج دے دیا اس نے کہا یوسف بس آپ نے فرمایا بھائی جتنا دوسروں کو دیا تجھے بھی دے دیا کہنے لگا یوسف اگر میں تجھے بتا دوں تو یہ تو مجھے سارا اناج دے دے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی بتا دے تو کون ہے اس نے کہا اگر میں بتا دوں میں کون ہوں تو تجھے سارا اناج مجھے دے دے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تو بتا دے تو کون ہے وہ کہنے لگا یوسف میں وہ بچہ ہوں جس نے پنگوڑے میں تیری عزت اور عصمت کی گواہی دی تھی یوسف علیہ السلام پہ وجد کی کیفیت آ گئی انہوں نے کہا کہ ساری کھڑکیاں دروازے کھول دو یہ شخص جتنا اناج لے جانا چاہتا ہے لے جائے اس کا حق دوستو یہاں پر ایک منٹ رک کے میری بات سنیے یہ یوسف علیہ السلام کا کے دور میں قحط پڑا ہے یہ صرف خوراک کا قحط ہے پانی کا قحط نہیں ہے ایک قحط حشر کے میدان میں پڑے گا وہاں پہ خوراک کا بھی قحط ہوگا وہاں پہ پانی کا بھی قحط ہوگا یہاں یوسف علیہ السلام کے قحط کا جو دن ہے یہ چوبیس گھنٹے کا ہے حشر کے میدان کے قحط کا جو دن ہے وہ پچاس ہزار سال کا دن ہے یوسف علیہ السلام کے دور میں جو قحط ہے اس میں زیادہ بھوک آئے گی تو بندہ بڑھ جائے گا جان چھوٹ جائے گی لیکن حشر کے میدان میں جو قحط آئے گا اس سے جان نہیں چھوٹے گی کیونکہ وہاں موت نہیں آئے گی ایک قحط یہاں پڑا ہے ایک قحط وہاں پڑا ہے یہاں بانٹنے والا یوسف علیہ السلام ہے اور وہاں بانٹنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے یوسف علیہ السلام کا اپنا ایک ظرف ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تاج ختم نبوت اور سردار الانبیاء ہیں وہ حوض کوثر پہ فائز ہوں گے ان کا بانٹنے کا اپنا ایک ظرف ہے اگر جہاں پر اس بچے نے کہا تھا یوسف میں وہ بچہ ہوں جس نے تیری عزت کی گواہی دی تھی تو کل حشر کے میدان میں ہم بھی پکار کے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ گناہ گار ہیں جنہوں نے آپ کی ختم نبوت کی گواہی دی تھی جنہوں نے لکھ کر بول کر بیٹھ کر سن کر آپ کی ختم نبوت کی گواہی دی تھی حضور ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر مہینہ گھروں سے باہر رہ کر پردیش میں آ کر چناب نگر میں آ کر آپ کی ختم نبوت کا سبق سیکھ کر آپ کی ختم نبوت کی محبت کی گواہی دی تھی ہم نے اپنے علاقوں میں جا کر اپنے علاقوں میں جا کے آپ کی ختم نبوت کی کام کی تبلیغ کر کے آپ کی ختم نبوت کی گواہی دی تھی ہم نے بول کر لکھ کر نعرے لگا کر وادہ نعرے لگا کر آپ کی ختم نبوت کی گواہی دی تھی آپ کا ہماری شفاعت کر دیجئے اگر یوسف علیہ السلام کا یہ ظرف ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف کیا ہوگا انشاءاللہ شاء بھی ہم آپ ختم نبوت کی گواہی دینے سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا ہوتا دوستو یہ ہے بس صرف پانچ منٹ اور کہ جب کوئی شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے تو وہ نبی علیہ سلاط وسلام کا حامی بن جاتا ہے اسے نسبت رسول حاصل ہو جاتی ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے یہ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوب بات کہی ہے فرماتے ہیں کہ مالی نے شاہی باغ سے چند پھول توڑے اچھے اچھے پھول توڑے ان کا گلدستہ بنایا پھر اس گلدستے کو باندھنے کے لیے نیچے سے گھاس توڑی اور اس گاس کو توڑ کے اس کی رسی بنائی اور اس رسی کو توجہ چاہیے آپ کی اس رسی کو اس رسی سے گلدستے کو باندھ دیا اور بادشاہ کے کمرے میں لے جا کر بادشاہ کی میز پہ جو گلدان پڑا تھا اس میں جا کے رکھ دیا جب گلدستہ اس نے گلدان میں میز پر رکھ دیا تو میز نے کہا او گھاس تو تو گائے بھینسوں کی خوراک ہے بکریوں کی خوراک ہے تیری کیا مجال کے تو بادشاہ کی میز پہ آ گئی ہے گاس نے جواب دیا ہے شاہی میز واقعہ تنگ میں گائے بھینسوں کی خوراک ہوں لیکن مجھے ان پھولوں کے ساتھ ایک نسبت ہے کہ میں ان کے قدموں میں رہتی ہوں ان قدموں میں رہنے کی وجہ سے میں بھی بادشاہ کی میز پر آ گئی یہ نسبت کی وجہ سے ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹھائی کا ڈبہ جو اتنا موٹا ہوتا ہے کڑوا کسیلا ہوتا ہے کھانے کے کام نہیں آتا کھانے کے کام نہیں آتا کوئی اسے اسے زبان پر رکھے تو تھو تھو کر کے تھوک دیتا ہے لیکن وہ مٹھائی کے ساتھ کھلتا ہے مٹھائی کے بھاؤ بکتا ہے اگر مٹھائی دو سو روپے کلو ہے تو ڈبہ بھی اس کے ساتھ بکتا ہے اسی بھاؤ بکتا ہے ڈبے سے کسی نے پوچھا وہ کڑوے کسیلے ڈبے تجھے تو بعد میں پھینک دیا جاتا ہے تو اتنا مہنگا کیسے بکتا ہے وہ کہتا ہے مجھے مٹھائی کے ساتھ ایک نسبت ہے اس نسبت کی وجہ سے میں بھی دو سو روپے کلو بکتا ہوں یہ ہمیں حضور سلاط و سلام کے ساتھ ایک نسبت ہو جاتی ہے ایک نسبت ہو جاتی ہے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کو بے وجو نہیں چھوا جا سکتا قرآن پاک کو بے وضو نہیں چھوا جا سکتا اور یہ بھی کہا کہ صرف وہ جگہ نہیں جہاں پہ قرآن پاک لکھا ہوا بلکہ وہ جگہ ہاشیہ سادہ کاغذ جس پہ قرآن نہیں لکھا ہوا اس کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا اس ہاشیے سے کسی نے پوچھا تجھ پہ تو قرآن نہیں لکھا ہوا تو تجھے یہ عزت کیسے ملی کہ تجھے بھی بغیر وضو نہ چھوا جائے تو اس ہاشیے نے جواب دیا میں قرآن کے ساتھ رہتا ہوں مجھے قرآن کے ساتھ یہ نسبت ہے اس نسبت کی وجہ سے مجھے بھی یہ عزت مل گئی ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کا شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کے ایک ہمسایا ساتھ والا ہمسایا اس کے مالی حالات خراب ہو گئے اس نے مکان بیچنے پہ لگا دیا ایک شخص لینے والا آیا کئی لینے والے آئے ایک شخص لینے والا آیا اس نے آ کر کہا کتنے کا مکان ہے اس نے کہا ایک لاکھ روپے کا اس نے کہا اس طرح کے مکان تو دس ہزار میں ملتے ہیں تم ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے مانگ رہے ہو اس کیا جواب دیا میرا کور سے سنیے کہنے لگا میرا مکان بھی دس ہزار روپے کا ہے لیکن نبے ہزار روپے شیخ شادی کا ہم ہونے کی وجہ سے ہے نبے ہزار شیخ شادی کا ہم کی کی ہونے کی وجہ سے ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا کہ یہ نسبت ہی کا فیضان ہے یہ نسبت ہی کا فیضان ہوگا کہ حضور سلاط وسلام کا خچر جنت میں جائے گا ایک جانور نبوی کی خدمت کر کے جنت میں جا سکتا ہے عیسا علیہ السلام کا گدا جنت میں جائے گا اسماعیل علیہ السلام کا دمبا جنت میں جائے گا نسبت کی وجہ سے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا نسبت کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کی چوٹی جنت میں جائے گی نسبت کی وجہ سے اگر یہ جانور نسبت کی وجہ سے محبت کر کے شفقت کا مظاہرہ کر کے جنت میں جا سکتے ہیں تو ہم انسان کیوں نہیں جا سکتے میرے دوستو آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں پتہ نہیں یہ ہماری زندگی کا جہاز یہ زندگی کی کشتی کب موت کے گہرے پانیوں میں ڈبو دی جائے کب اسرائیل کی آمد ہو اور ہماری رگے حیات کاٹ دی جائے اور ہمیں زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے دفن کر دیا جائے دوستو یہ زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے یہ زندگی سب سے بڑا فراڈ ہے ہمارے ساتھ اس حد تک ستم دریفی ہوتی ہے کہ کبھی یہاں تک ستم دریفی ہوتی ہے کہ جس بازار میں ہم شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اسی بازار میں کپڑے کی دکان پہ ہمارے کفن کا کپڑا آ چکا ہوتا ہے اور کبھی یہ ستم ظریفی یہاں تک ہوتی ہے کہ جس کپڑے کی دکان سے ہم اپنے لیے سوٹ خرید رہے ہوتے ہیں اسی کپڑے کی دکان کے سامنے سفید رنگ کا کفن کا تھان پڑا ہوتا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ پہن لے جتنے کپڑے پہننے ہیں پہن لے جتنے سوٹ پہننے ہیں ان قریب میں تیرے پر تیرے گھر آنے والا ہوں میں تیرے سارے کپڑے اتروا لوں گا تجھے مادر ذات ننگا کروں گا میں تیرا لباس بنوں گا تجھے تیرے گھر سے نکال کر جنگل میں لے جاؤں گا گہرا گڑا کھودا جائے گا اس کا ایک ایک روزن بند کیا جائے گا تجھے اس میں اتارا جائے گا اس کے بعد تیرے اوپر اوپر سل رکھی جائے گی منو مٹی ڈال دی جائے گی میں تجھے لے جاؤں گا تیرے گھر سے نکال کے دوستو ہماری حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہماری موت کا اعلان ہو چکا ہے ہماری موت کا اعلان ہو چکا ہے جس جگہ ہم نے مرنا ہے اس جگہ کا بھی تعین ہو چکا ہے جس آدمی نے ہماری قبر کھودنی ہے اس کی بھی ڈیوٹی لگ چکی ہے جس نے ہماری نماز جنازہ پڑھانی ہے اس کی بھی ڈیوٹی لگ چکی ہے جس سال میں ہمیں کفن دینا ہے اس کی بھی ڈیوٹی لگ چکی ہے جنازے والی چار پائی اللہ کے حکم کا انتظار کر رہی ہے اور وہ منتظر ہے ہمارے گھروں میں آنے کے لیے نہلانے والا پھٹا ہمارے گھر آنے کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے اللہ کا حکم آئے گا وہ ہمارے گھر آ جائے گا وہ پانی جس سے ہمیں غسل دیے جانا ہے وہ زمین کے اندر اچھل کوٹ کر رہا ہے کہ مجھے باہر نکالو یہ ایک پیکج ہے ہمیں ہمارے گھر سے نکالا جائے گا ہمیں وہ گھر جو ہم نے بڑی محبتوں کے ساتھ بنائے ہیں جس کی ایک ایک اینٹ کے اندر ایک ایک ٹائل کے اندر ہماری جان پھنسی ہوئی ہے جن گاڑیوں کو ہم نے بڑی محبتوں سے رکھا ہوا ہے وہ گاڑیاں وہی رہ جائیں گی وہ بچے جن کی جائز اور نجائز خواہشیں پوری کرنے کے لیے ہم نے تمام ذرائع اختیار کر کے ان کو بے پناہ دولت دے رکھی ہے وہ بچے بھی ساتھ چھوڑ دیں گے اس گھر سے ہمیں نکالا جائے گا اور جنگل کی طرف لے جایا جائے گا اور کسی نے خوب کہا کہ آؤ دوستو سناؤں زندگی کا فسانہ آؤ دوستو سناؤں زندگی کا فسانہ لوگ میرے گھر آ رہے ہیں میں گھر سے جا رہا ہوں اور دوستو سناؤں زندگی کا فسانہ لوگ میرے گھر آ رہے ہیں میں گھر سے جا رہا ہوں دوستو یہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک مہدہ ہے یہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک پیکج ہے اور یہ پیکج ہم سب کی چھیت کے اندر موجود ہے بتاؤ موت کا فنا کے گاٹ اتر جانے کا یہ جو پیکج جس کی جیب میں موجود ہو اس کو یہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے یہ زندگی جس کے جس شخص کے ساتھ موت کا ٹائم بم بنا بندہ ہو کہ پتہ نہیں اس ٹائم بم نے کب پھٹنا ہے اور کب ہم نے ختم ہو جانا ہے اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے زندگی کا ایک ایک نما ہم جہاں پہ ہم سوچ سمجھ کے بسر کریں نیکی کے راستے میں بسر کریں اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں پتہ نہیں یہ کاروان حیات کب لک جائے پتہ نہیں یہ سانسوں کی ڈور کب ٹوٹ جائے اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے اس دنیا کے اندر بہت سے چواہد بکھیر رکھے ہیں بہت سی مثالیں بکھیر رکھی ہیں سورج روزانہ مشرق کی کوک سے تلو ہوتا ہے مغرب کی کوک مغرب مشرق کی کوک سے تلو ہوتا ہے اور سارا دن روشنی کا سفر طے کر کے اپنی بھرپور جوانی نصف نہار پہ آتا ہے اور پھر مغرب کی لہج میں ڈوب جاتا ہے اور وہ ہمیں ایک سبق دے جاتا ہے اے ماں کی کوک سے طلوع ہونے والے اب تو بھی اپنا سفر طے کر کے قبر کی لہد میں ڈوب جائے گا چاند روزانہ نیلے آکاش پہ طلوع ہوتا ہے پھر طلوع ہونے کے بعد وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے پھر بدر کامل بن جاتا ہے چودویں کا چاند بن جاتا ہے پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے گھٹتے گھٹتے گھٹتے گھٹتے ایک لکیر کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر وہ لکیر بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے دہلی دنیا میری طرف دیکھو تم میرا حسن دیکھ کے کتنے مست ہوتے تھے چکور مجھے دیکھ کے گیت گاتے تھے بلبلیں مجھے مجھے دیکھ کر گیت گاتی تھیں تتلیاں مجھے دیکھ کے رقص کرتی تھی انسان تیری نگاہیں مجھے سلام کرتی تھیں دیکھ اب اب میں کمزور ہوتے ہوتے ایک لکیر بن گیا پھر وہ لکیر بھی ختم ہو گئی اے انسان ایک دن تو بھی اسی طرح ختم ہو جائے گا ستارے روزانہ چرخے لیلو فری پر اپنی حسین بز میں سجاتے ہیں لیکن اپنی حسین بز میں سجاتے ہیں خوب گفتگو کرتے ہیں چہکتے مہکتے ہیں کھیلتے ہیں لیکن صبح کی آمد سے پہلے اپنی بسات لپیٹ کر رخصت ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں ایک سبق دے جاتے ہیں اے ستاروں کے جھرمٹوں اے انسانوں تم بھی ایک جھرمٹ کی شکل میں رہ رہے ہو ایک دن آئے گا جب تمہاری بھی بسات لپیٹ کر تمہیں بھی قبر میں اتار دیا جائے گا تمہیں بھی قبر میں اتار دیا جائے گا باغ میں پھول کھلتے ہیں بلبل ان پھولوں کو دیکھ کر نگمہ نہلاتی ہے کوئل کوکتی ہے تتلیاں رقص کرتی ہیں نسیم شہر انہیں کھلاتی ہے شبنم کے موتی ان پھولوں کے چہروں کے اوپر موتی بن کے چمکتے ہیں ہر انسان ان پھولوں کو دیکھ کے خاموش ہوتا ہے پھر ہر انسان ان پھولوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے باغ باغ ہوتا ہے ان کا حسن اس کے ان کے دلوں میں اتر اتر جاتا ہے پھر خزاں کا موسم آتا ہے ان پھولوں کی پتیاں جھڑنا شروع ہو جاتی ہیں پھولوں کے جسم کے ریزے ریزے ہو کے پتی وتی ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں مالی آتا ہے بڑا سا جھاڑو لاتا ہے ان پھولوں کے اجزاء کو ان کی پتیوں کو اکٹھا کرتا ہے اکٹھا کرتا ہے ٹوکرا بھر جاتا ہے ٹوکرا بھر کے ایک کونے میں جا کے قبر بنا دیتا ہے ڈھیر لگا دیتا ہے پھر جاتا ہے ٹوکرا بھر کے وہاں پہ ڈھیر لگا دیتا ہے لیکن وہ پھول جانے سے پہلے ہم ایک پیغام دے جاتے ہیں اے انسان تم بھی کھلے ہو تم پہ بھی حسن آیا ہے تم پہ بھی جوانی آئی ہے تم بھی و فراہ رہتے ہو تمہارے چہروں پہ بھی ایک شباب ہے تمہاری آنکھوں میں بھی ایک مستی ہے آج آنکھوں کے چراغ بڑے روشن ہیں کل یہی روشن چراغ مدم پڑ جائیں گے یہ رخسار جو آج دھمک رہے ہیں کل یہ رخسار زد ہو جائیں گے ان پہ جھریاں پڑ جائیں گی آج اچھلتے کودتے ہو کل یہ پاؤں کی ہڈیاں تمہارا وزن نہیں اٹھا سکیں گی تمہارا وجود بھی ریزا ریزا ہو جائے گا ٹوٹ ٹوٹ جائے گا اور تمہیں بھی ہماری طرح قبر میں اتار دیا جائے گا اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے سفر آخرت کی تیاری کے لیے کائنات میں لا تعداد مظاہر بکھیر رکھے ہیں رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے اس پہ مر مٹنے اور اس پہ اپنی ہما وقت تمام صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اس کے ہاں اتنا مقبول ہو کہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا ہمارے لیے قبر حشر میں نجات کا باعث بن جائے بما لئی الا البلاغ المبین لٹریچر سارے کا سارا یہاں پہ حاضر ہے ابھی فیاض صاحب آپ کو اس کی ساری کاپیاں دے دیں گے اس میں ایک سٹیکر ہے جس پہ لکھا ہوا کادیانی ہاؤس نیچے ہے مرزا قادیانی کا مقام موت اور اس کے نیچے لکھا ہوا من جانب مرزا قادیانی چیئرمین آل برڈ لیٹرین ایشن رجسٹرڈ اس کی تصویریں بھی ہیں کچھ اور لٹریچر چیزیں ہیں بہت ساری اچھا۔ یہ کچھ سوال آیا جی کہ آگا خانی مذہب کی وضاحت کریں سب سے زیادہ کس شہر میں ہے یا دو منٹ تک تشریف رکھیں آ جاتا ادھر ہی آ جاتا بہرحال جی میرا موضوع تو نہیں آگا خانی مذہب شیوں کی ایک برانچ ہے شیوں کا جو امام ہے وہ غائب ہے آگا خانیوں کا امام حاضر ہے موجودہ جو آگا خانی ہے پرنس کریم آگا خان یہ ان کا امام ہے اور یہ اسی طرح ہے جس طرح ہمارے ہاں نبی کا تصور ہے یہ شریعت کو منسوخ کر سکتا ہے نئی شریعت بنا سکتا ہے اس کے منہ سے جو لفظ نکلے وہی دین ہے اس کی زبان سے دین بنتا ہے اور اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ سلام بر حاضر امام یہ اس کو نبی کی حیثیت میں مانتے ہیں یہ شیوں کی ایک برانچ ہے اور پوچھا گیا یہ کس علاقے میں ہے یہ شمالی علاقہ جات گلگت وغیرہ میں بڑا کام کر رہے ہیں وہاں پہ ان کی این جی اوز ہیں بڑا ہی بغیرت قسم کا گندا اور ضانی قسم کا یہ فتنہ ہے وہاں پہ این جی اوز کے ذریعے اس کو پھیلایا جا رہا ہے اور بد نصیبی کی بات یہ کہ پاکستان جیسے ملک کا سارا نظام تعلیم آغا خان کے سپرد کر دیا گیا ہے اس میں اتنی بے حیائی کی باتیں ہیں اس کی کتابوں میں کہ میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں مجھے شرم آتی ہے اس فتنے کے خلاف بھی آپ سے جتنا کام ہو سکے وہ کریں مرزا غلام احمد قادیانی ملون کے ہندوستان میں قتل نہ کر سکنے کی کیا وجوہات تھی جواب دے کر مشکور فرمائے اصل میں بات یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور آپ کی ختم نبوت یہ بیس مباحثے کا موضوع نہیں ہے شروع سے لے کر یہ ہوتا آیا کہ ادھر کسی نے دعوی نبوت کیا اور ادھر اس کی گردن اڑا دی گئی ہندوستان کے مسلمانوں کی بدقسمتی کہ انہوں نے اس کو بحث مباحث کا موضوع بنا لیا اس کو مناظروں کا موضوع بنا لیا وہ ثابت کرتے کہ مرزا نبی ہے یہ ثابت کرتے کہ مرزا نبی نہیں ہے تین تین گھنٹے بحث ہوتی رہی جس سے بےغیرتی پھیلتی رہی کہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے اور بحثیں ہی ہوتی رہیں وہ کہتے رہے آپ کے مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے آپ کے حکیم نور الدین صاحب نے یہ لکھا ہے آپ کے بشیر بازوں نے یہاں تک لکھا کہ آپ کے بشیر الدین صاحب نے یہ لکھا ہے بعض اوقات تو یہاں تک ہوتا میں اس مکتبہ فکر کا نام دینا پسند نہیں کروں گا کہ ادھر بھی ادھر مسلمان مناظر ہیں ادھر قادیانی مناظر ہے سارا دن مناظرہ ہوتا رہا شام کو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ پمفلٹ ہے یہ چار آنے کے چار ہیں قادیانیوں نے بھی اعلان کیا ہمارے یہ پمفلٹ ہیں یہ چار آنوں کے چار ہیں وہ انہوں نے ادھر سے بھی لٹریچر بک گیا ادھر سے بھی بک گیا رات پڑتی تو قادیانیوں سے یہ مسلمان پوچھتے نام نہاد کہ تم نے کیا پکایا ہے وہ کہتے ہم نے یہ پکایا ہے وہ ان سے پوچھتے کہ تم نے کیا پکایا ہے وہ کہتے ہم نے یہ پکایا ہے کہنے لگے اچھا دونوں اکٹھے لے آؤ اکٹھے بیٹھ کے کھا بیٹھ کے کھا لیتے ہیں یہ کریڈٹ جاتا ہے شیر ہندوستان حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اسے غیرت و حمیت کا مسئلہ بنایا اور ان حرام زادوں کو سڑکوں پہ گلیوں میں گسیٹ گسیٹ کے ان کی مرمت کی ان کو چھوتے مارے ان کی ہڈیاں توڑی ان کو جہنم واصل کیا یہ غیرت کا مسئلہ تھا اس کو غیرت کے ساتھ نپٹنا چاہیے تھا مرزئی مرتد اور واجب القتل ہے کیا پاکستان میں موجود کاتیانی کو قتل کرنا جائز ہے یہ اپنے ضمیر سے پوچھیں مرزئی مرتد ہے واجب القتل ہے مرتد ہے زندیق ہے سلمان رشدی کا تعارف تو آپ نے کروا دیا تسلیمہ نسرین کا تعارف بھی کروا دیں تسلیمہ نسرین یہ مردودہ یہ مرتدہ اس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے اس نے بھی اسلام کے خلاف ایک فوج قسم کا ناول لکھا بڑی خبیصہ عورت ہے پھر بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے اس پہ احتجاج کیا یہ وہاں سے باغی یہ بھی اپنے ننیال انگلستان پہنچ گئی اس کو بھی وہاں کا تحفظ حاصل ہے اور یہ اتنی خبیص عورت ہے اتنی خبیصہ عورت ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس دن میری شادی تھی تو میں شب عروسی جب اپنے خاون کے پاس گئی تو میں نے اس کو کہا کہ آج رات میں آپ سے آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتی کیونکہ آج رات کا ٹائم میرا ایک میرے بوائے فرینڈ کے ساتھ طے ہے تو یہ گستاخ رسول جتنے بھی ہوتے ہیں یہ حرامی قسم کے اسی قسم کے مردود اور بدماش ہوتے ہیں مولانا وحید الدین خان کی شخصیت کے بارے میں بتائیں مولانا وحید الدین خان ایک بہت بڑا مرتد زندیق ملون شاک میں رسول اور حرام زیادہ انسان ہے ایک عالم کے روپ میں سامنے آیا ہے اور اپنی دل کھینچوانے والی تحریروں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ گھس گیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مرزا قادیانی کی طرف پہ ہی کام کر رہا ہے اور یہ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ جہاد حرام ہے تو یہ نہیں کہتا کہ جہاد حرام ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ تلوار نہ اٹھاؤ بندوق نہ اٹھاؤ کافروں کے نیچے بک جاؤ اور بس کر اپنی زندگی بسر کرو اور اس خبیص نے جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی شیطانک ورسز تو اس مسلمان نے اس کا جواب دیا تو اس نے سلمان رشدی کا دفاع کرتے ہوئے کتاب لکھی شتم رسول کا مسئلہ الحمدللہ اس کی اس کتاب کا میں نے جواب دیا فتنہ جو وحید الدین پر نموس رسالت پر فتنہ وحید الدین کی جلگار یہ پورے پاکستان میں ہم نے تقسیم کیا مظاہرہ کیا مار روڈ لاہور پر اور شتم رسول کا مسئلہ کتاب یہ پنجاب میں ہم نے اس کتاب پہ پابندی لگوائی یہ شخص کیا کہنا چاہتا ہے یہ شخص لوگوں کو پتہ نہیں فتنوں کے باروں میں اور لوگ بڑے بڑے شوق کے ساتھ اس کی کتابیں پڑھتے ہیں مجھے گلگت کے ایک عالم دین کا خط آیا اس نے کہا جناب طاہر عبد الرزاق صاحب میں اس کا بڑا فین تھا میں نے اس کی کتابیں اپنی الماری میں سجا کے رکھی ہوئی تھیں جب سے وہ آپ کی کتاب پڑھی اس کے بعد میں نے اس کی ساری کتابیں اٹھا کے دریائے گلگت میں پھینک دی ہیں یہ یہ کہتا ہے ہم لوگوں کو مثال دیتا ہے ذرا غور سے سنیے کہتا ہے ایک جگہ پہ آندھی آئی بڑی تیز آندھی آئی تو بڑے بڑے کڑیل درخت جیسے جاندار طاقتور درخت وہ زمین پہ گر گئے لیکن میں نے دیکھا درخت تو گر گئے لیکن گاس ویسے کی ویسے تھی توجہ دیجیے اس کی مثال پہ گہرائی پہ جا کے تو گھاس ویسے کی ویسی تھی کہتا میں نے درختوں سے پوچھا تم اتنے طاقتور ہونے کے باوجود گر گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے آندھی کو روکنے کی کوشش کی تھی اس لیے ہم گر گئے تو گاس سے پوچھا تو ویسے کی ویسی ہے گاس کہنے لگی جب ہوا کا زور پڑتا تھا میں اسی رخ لیٹ جاتی تھی تو لیٹ میں لیٹ جاتی تھی جب آندھی گزر گئی میں پھر دوبارہ ویسے ہو گئی تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کافروں کا بڑا زور ہے سب لیٹ جاؤ اوپر فلسفہ اس کا آج کل چل رہا ہوں لیٹ جاؤ پھر ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ میرا گزر ہوا ایک صحرائی علاقے سے تو وہاں پہ آندھی شروع ہو گئی تو تانگے والا مجھے کہنے لگا کہ میں صحرائی علاقے کا رہنے والا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ صحرائی آندھی کتنی خطرناک ہوتی ہے تو تانگے والوں نے ہمیں کہا ہمیں کہا کہ تم الٹے لیٹ جاؤ آنکھیں بند کر لو کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لو ریت تمہارے اوپر سے گزر جائے گی کہتے ہم تانگے والے کے کہنے پر اوندے منہ لیٹ گئے آنکھیں بند کر لی کانوں میں انگلیاں ڈالنی تو جب ریت ریت کی آندھی تھمی تو ہم نے دیکھا جو ٹیلا بہت بڑا تھا وہ اڑ کے کہیں جا چکا تھا جو ٹیلا ادھر تھا وہ بے نام و نشان تک ختم ہو گیا تھا تو ہم اٹھے تو ہم کپڑے جھاڑ کے ویسے ہی کے ویسے تھے تو اس نے فلسفہ دیا کہ لیٹ جاؤ میں نے اس کو خط لکھا کہ الدین یہ فلسفہ لیٹنے والا اپنے ہندوستان میں رکھنا اگر تم اوندے منہ آ کے ہمارے پشاور میں لیٹ گئے تو پھر دوبارہ کبھی نہیں اٹھو گے باقی سوالوں کا جواب پھر دوں گا بولنا کا ٹائم ہو گیا رمالئینا الا البلاغ المبین